بسم جس الرحمن کے وقت لائن والا قرآن مجید پورانی نمبر سات سو ستاسی نمبر انتیس الملک الملک کا سفر نمبر سات سو ستاسی اور سات سو اٹھاسی کے یہ پہلا رکو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي بيده وهو على كل شيء قدير تو ملک کے بارے میں یہ بات بیان کی گئی کہ جو شخص روزانہ رات کو پڑھنے کا عادی ہو جائے رات کو پڑھنے کی عادت بنا لے تو اس کی وجہ سے اللہ کا بارک بتا رہا اسے قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے حدیث پاک میں آتے ہیں کہ نبی علیہ ارحص وسلام کے کچھ ساتھی کسی سفر میں تھے تو انہوں نے ایک جگہ اپنا خیمہ لگایا تو خیمہ لگایا تو انہوں نے ملک پڑھنے کی آواز سنی حیران ہوئے جب تحقیق کی تو قریب ایک کاغذ تھی اور اس کاغذ سے یہ آواز تو انہوں نے نبی الحسا اسلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر یہ واقعہ بیان کیا نبی سعاد اسلام نے فرمایا کہ یہ جو صورت ہے یہ نجات دینے والی ہے اور مانیہ روکنے والی ہے کس کو عذاب قبر کو اس کے پہلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی حکومت اور اقتدار کا کرے فرمایا کہ اللہ کے اقتدار میں کوئی شریک نہیں اور اللہ کا اقتدار واپڑ کرے اور اس کے بعد یہ اللہ کا بار بتا رہا ہے کہ اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا اب اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جیسے زندگی کا وجود ہے ایسے موت کا بھی وجود ہے تو موت پناہ ہونے کو نہیں کہتے بلکہ موت بھی کسی کیفیت کا نام اور اس بار فرمایا کہ اللہ تبار تعالیٰ نے یہ زندگی اور موت کا نظام کیوں رکھا تاکہ وہ دیکھ ہے کہ تم میں سے کون ہے جو بہتر عمل کرتا ہے اب یہاں یہ بات بھی شادی فرمائی کہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون زیادہ عمل کرتا ہے کہ زیادہ عمل مضبوط ہے بہتر عمل مضبوط ہے کہ عمل بہتر کون سا ہوگا وہ عمل بہتر ہوگا جو صحیح عقیدے سے کیا جائے اور عمل بھی شریعت کے مطابق ہو اور مقصد بھی اللہ کو راضی کر رہا ہو تو اب ہمیں اللہ تبار بطالے کی قدرت ہے کہ اس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور اس میں تم کوئی ایپ نکال کے نہیں دکھا سکتے ستاروں کے نظام کے بارے میں یہ تو فرمایا اور یہ باتی شاید فرمائی کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں اور اللہ کے احکامات سے انکار کرنے والے ہیں اور میں وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے سب ہمارے سات سو اٹھاسی تھے اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی کہ جب ان سے جہنم کے فرشتے جو کہ مزار ہیں وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے گزر کرنے والا نہیں آیا تھا وہ کہیں گے آیا تو تھا لیکن ہماری بد نصیبی کہ ہم نے ان کی بات کو مانا نہیں تھا کاش کہ ہم ان کی بات سن لیتے یا غور و فکر کر لیتے تو آج ہم جہنمی نہ ہو تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے باتیں شاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سینے کی باتوں کو جانتا ہے خدا کیا وہ بھی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نہایت باریک بھی نہایت خبر رکھنے والا ہے سفر سات سو اٹھاسی کے آخر سو نواسی پہ رکو نمبر نو ہے رکو نمبر دو ہے اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کے اظہار کے لیے زمین تو فرمایا اور یہ بات بھی ساتھ فرمائی کہ اللہ اگر چاہے تو اپنے نافرمانوں کو زمین میں دھنسا دے یا آسمان سے ان پہ پتھروں کی بارش فرما دے آج بھی اللہ اس بات پر قادر ہے سفر نمبر سات سو نواسی پہ اللہ تبارک ادارہ نے پرندوں کے نظام سے اپنے قدرت کا اظہار فرمایا اور یہ بات اشاد فرمائی کہ اگر اللہ تمہارا رزق روک دے تو کون ہے تمہیں جو دے گا پھر فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ وہ ہوں گے جو منہ کے بل سیٹ پہ چلائے جائیں گے اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو سیدھے چلنے والے ہوں گے کہ ان دونوں میں سے کون بہتر ہے اور پھر کہ لوگ کہتے ہیں قیامت کب آئے گی اللہ نوے سے نوقوب کے یہ بات فرمائی کہ جب قیامت قریب آئے گی تو وہ لوگ جو اللہ کے احکامات کا انکار کرنے والے ہیں ان کے چہرے ہو جائیں گے فضا یہ ہو کہ تم انکار کرتے ہو قابل کے عذاب کا تم آخرت کا قیامت انکار کرتے ہو فضا یہ ہو کہ دو صورتیں ایک صورت یہ ہے کہ قیامت ہے یا قیامت نہیں اگر بھی پر تمہاری بات صحیح ہو گئی کہ قیامت نہیں ہے تو پھر ہم اور تم دونوں ایک جیسے ہو گئے اور اگر ہماری بات صحیح ہو گئی کہ قیامت ہے تو پھر ہم تو اس کی تیاری کر رہے ہیں تمہارا کیا بنے گا اور کہ اللہ تبارک کو اتارا اگر اس پانی کو زمین سے اور نیچے اتار دیں تو تمہیں یہ خالص پانی نکال کر دینے والا کون ہوگا سات سو نوے پہ رسرت اور قلم ہے نور اور یوما ہمارے سلون اس کا پہلے پہلا رکو ہے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر نازیبا حضرت کے لیے نازیبا لفظ استعمال کرنے والے افراد کی مذمت فرمائی اور اس سے پہلے نبی علیہ سات کی عظمت کا اظہار فرمایا اور صبر صاحب اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا جیسے کہ اس سے پہلے باپ والوں کو آزمائش میں ڈالا کو آپ کا بیان فرمایا فرمایا کہ پہلی امتوں میں ایک آدمی تھا جو بہت نیک تھا اس کا باپ تھا اور جب وہ باپ کا پھل تیار باپ کا پھل جب تیار ہوتا تھا تو باپ کا پھل توڑتا تھا تو اس وقت وہ ورباپ کو اطلاع کرتا تھا اور ابا جمع ہوتے تھے اس کے لیے اس نے ایک ضابطہ رکھا ہوا تھا خود اس اور ابا میں تقسیم کرتا تھا اس کا انتقال ہو گیا جو اس کے پانچ بیٹے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارا والد جو ہے یہ سفید عقل نہیں تھا اس کو تو احساس نہیں تھا یہ تو یوں اور ابا کو لٹاتا رہا اپنا باپ ابا کو کھلاتا رہا لہٰذا یہ ہے کہ باپ جب پک کر تیار ہو جائے تو کسی مسکین کو اطلاع نہ دی جائے جا کے پھل توڑ لیا جائے تو لہٰذا جب پھل تیار ہوا تو رات کو سوئے گیارہ صبح وہاں پہنچنا ہے اور ایک دوسرے سے کہا کہ کسی کو خبر بھی نہ ہو ان میں سے ایک بھائی وہ اعتدال پسند تھا اس نے کہا کہ نہیں باپ کی روایت کو برقرار رکھنا چاہیے لیکن باہر انہوں نے بات نہ مانی صبح جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ باپ موجود نہیں تھا رات کو اللہ کا عذاب آیا اور باپ جو ہے وہ تباہ ہو گیا اب صبح جب وہاں پہنچے تو پہلے تو حیران ہوئے کہ شاید ہم بھول کر کسی اور جگہ آ گئے لیکن جب جائیں بائیں کی نشانیاں دیکھیں تو سمجھ گئے کہ جگہ تو ہماری ہے تو پھر وہ وہ بھائی جس نے پہلے سمجھایا تھا اس نے کہا کہ میں نے پہلے ہی تمہیں نے کہا تھا کہ یہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے اس پہ انہوں نے ندامت کے اظہار کیا اور سب نے توبہ کی اور اس پہ حضرت عبداللہ بن رضی اللہ عنہ فرما ہیں کہ بادشاہ کو معلوم ہوا کہ ان کا باغ یوں تباہ ہوا ہے تو ان کے باپ کی نیکی کیونکہ مشہور تھی تو بادشاہ نے اپنا باغ ان کو بطور بدلے کے عطا فرما دیا سفر نمبر سات سو بانوے پہ اللہ تبارک بتا رہے فرمائی کہ اللہ کا دنیا کا عذاب عذاب عذاب ہے ہے میں آخر کا جو وہ اس بڑا ہے اور سفر نمبر سات سو بانوے کے آخر سات سو ترانوے پہ یہ نمبر دو ہے میں بھی جنات نہیں اور میں آخر میں متقیوں کے لیے اللہ کے ہم ہاں بڑے انعامات ہیں میں کیا اللہ تعالیٰ فرما بداروں اور نا فرمانا دونوں سے ایک جیسا سلوک کرے گا تو میں سات سو ترانوے سے اللہ تعالیٰ یہ باتیں ساتھ پڑے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بطالہ اپنی ایک تجلدی ظاہر فرمائے گا اور اس تجلدی کو دیکھ کر وہ لوگ جو دنیا میں نماز کی پابندی کرنے والے ہیں وہ چھپ جائیں گے لیکن جو نماز کی پابندی کرنے والے نہیں ہیں ان لوگوں کی کمرے جو ہے وہ بن جائیں گی اور آنکھیں جو ہیں ان کی شرمسار ہوں گی جھک جائیں گی اور ذلت کی کیفیت ان پر ہوگی اور وہ صحیح تعصب نہیں کر سکیں گے اس بار اللہ تبار بتا رہے ہیں یہ اشاعت فرمائی آپ ان مخالفین کی مخالفت سے پریشان نہ ہوں اور یقین کہ آپ ان مخالفین کی مخالفت سے پریشان نہ ہوں اور اللہ و مطالعہ کی دعوت کا کام اللہ کے دین کی دعوت کا کام آپ اطمینان سے کرتے رہے سات سو چورانوے سے اللہ و تعالیٰ کے بادشاہ ہونے کے لیے لوگ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں یہاں تک کہ آپ کو کیسی نظروں سے دیکھتے ہیں اور یہ لوگ آپ کے بارے میں نازی استعمال کرتے ہیں اور میں ان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ تمام مخلوقات کے لیے نصیحت کا ذریعہ ہے نمبر سات سو چورانوے پہ یہ اس کا پہلا رقو ہے اللہ تبارک قیامت یقینی ہے اور قیامت تو یقینی ہے ہی ہے فرمایا کہ دنیا میں اللہ تبار بتانے نے جن قوموں کو ہلاک کیا اسی سے اس بات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے یہاں اللہ نے قوم سمود قوم آج اور کی کی کی قوم قوم اور لوک علیہ السلام ہلاکت کرے تو کمایا نمبر سات سو پچانوے پہ اللہ تبار بتانا قیامت کا منظر بیان فرمایا کہ اس وقت پہاڑ جو وہ ہو چکے ہوں گے آسمان جو ہے یہ اس کو کمزور ہو چکا ہوگا جہاں تک کہ اللہ تبار بتا رہا کاشی کا اس وقت چار فرشتے ہوئے ہیں اس وقت جو ہے وہ کہ اللہ تبار بتا رہے کہ جلال کی یہ کیفیت ہوگی کہ اللہ کے خوف کی یہ کیفیت ہوگی کہ آٹھ فرشتے اس عرش کو اٹھانے والے ہوں گے اور حمایت کے بعد لوگ وہ ہوں گے جن کو ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوش ہوں گے اور جنت میں داخل ہوں گے خوشی کی زندگی ان کی ہوگی اور پھل بھی ان کے قریب ہوں گے ان سے کہا جائے گا جو جی چاہے کھاؤ پیو اور اس کے مقابلے میں جن لوگوں کو ہمارے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ پچھتا رہے ہوں گے نہ ان کا دنیاوی اقتدار ان کے کام آئے گا نہ کوئی اور ان کا ساتھ دیں گے کہ ان کے بارے میں یہ حکم ہوگا کہ ان کو پکڑ کے زنجیروں میں جکڑ کے جہنم میں ڈالا جائے اور ہمارے بہت زنجیروں میں وہ باندھ کے ڈالے جائیں گے وہ ستر ہاتھ ایک سو پانچ گز کے فرمایا یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں اللہ کی بات نہیں مانتے تھے اور انسانیت کے ساتھ پھلاؤ بہبود انسانیت کی پھیلاؤ بہبود نہیں سبھی لیتے تھے فرمایا بھی ان کے لیے قیامت کے لیے کا اور پانی ہوگا اور پیپ کو بھی جو ان کو دی جائے گی سب نمبر سات سو چھیانوے پہ یہ رتو نمبر دو ہے فرمایا کہ یہ جو پرانی مجید ہے یہ نہ تو کسی شاعر کا کلام ہے اور نہ کسی کامین کا کلام ہے کہ نبی پاک ان کی زبان مبارک سے جاری ہوا ہے اور رب العالمین کا اتارا ہوا ہے سات سو ستانوے سے اللہ تبار بتانا سمایا کہ یہ قرآن مجید یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور سمایا کہ اس کے باوجود بھی کچھ لوگ اس کو جھٹلاتے ہیں سمایا کہ یہ قرآن مجید ان لوگوں کے لیے حسرت کرے گا جس کا انکار کرنے والے اور سمایا کہ تمہیں چاہیے تو اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو اور اپنے رب کی کا نام نہایت عصمت والا ہے اس کے نام کی تصویر بیان کرو جب یہ ہوئی تبھی اثر میں کہ گاہدوں کی رقول کو اس کو اپنے رقول کی تصویر بنا لو اس لیے سرحان اور رقول میں سب سات میں یہ صورت اور ہے سات اٹھانوے پہ یہ پہلا اس سے اللہ تبارک نے قیامت پہ یقین ہونا بیان فرمایا سمایا کہ قیامت کو یہ دور دیکھ رہے ہیں لیکن ہم قیامت کو قریب دیکھ رہے ہیں اور سفر نمبر سات اٹھانوے پہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی طرف بیاں فرمائی کہ آسمان یہ ہے وہ بگڑے ہوئے تان کی طرح ہو جائے گا اور باہر جو ہے وہ اٹھتی ہوئی رنگین ان کی طرح کی طرح ہو جائیں گے کوئی کسی کے سامنے آئے گا ہر ایک ایک دوسرے سے بھاگنے والا ہوگا اور اس کا جو مجرم ہے جس کو جھرنے میں ڈالا جائے گا وہ یہ کرے گا چاہے کاش کے میرے حوالے اگر میرے خاندان کے افراد کر دیے جائے تو انہیں اپنے بدلے میں گر کر جس عذاب سے نہ چھڑا لوں تو میں کیا ایسا نہیں ہوگا اور یہ جہنم کی آگ جو ہے وہی فرمایا کہ انسان کی حالت یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو یہ بے قبرا ہوتا ہے اور جب ہم اس کو کوئی نعمت عطا کماتے ہیں تو اس میں یہ کرنے والا بن جاتا ہے وہی لوگ نجات پانے والے جو نماز کے پابند ہیں اور اللہ تبار و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے مال میں خرچ کرتے ہیں اور ہم قیامت کا یقین رکھتے ہیں اور یہ اللہ کے عذاب کا خوف رکھتے ہیں اور میں پہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت ہیں اور امانتوں اور عہد کو پورا کرتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ جو گواہی ہے سچی گواہی پر قائم ہیں اور نماز کی حفاظت کرتے ہیں تو میں پھر یہ وہ لوگ جو جنت میں عزت کے ساتھ داخل ہوں تو ہمارے سات سو ننانوے پہ یہ رکو نمبر دو ہے ہماری لذیذ میں کپڑوں کی بلا مختلف ہوتی ہے تو میں کہا پرست تھے انہوں نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو اپنے معبودوں کو نور اسلام کی کہنے پہ نہ چھوڑ اور یہ پانچ معبودوں کی پوجا کرتے تھے وط نت اب یہ جو کی پوجا کرتے تھے تو یہ مختلف شکلوں کے انہوں نے بت ہوئے تھے پہلا بت جو وط ہے یہ انہوں نے مردانہ شکل کا بنایا ہوا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ وہ ہے کہ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور دوسرا بدھ جو تھا سوا یہ انہوں نے عورت کی شکل کا بنایا تھا اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ بدھ ہے جو اس نظام کے اس کائنات کے نظام کو چلانے والا بدھ اور اس کے بعد انہوں نے تیسرا بدھ جو بنایا تھا وہ گھوڑے کی شکل کا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ گھوڑے کی شکل کا بدھ ہے جو مدد کرنے والا ہے اور اس کے بعد چوتھا جو تھا یا وہ انہوں نے بنایا ہوا تھا شیر کی شکل کا کہا کہ یہ شیر کی شکل کا بدھ ہے جو مدد کرنے والا ہے اور اس کے بعد چھٹا بت پانچواں بت جو انہوں نے بنایا تھا وہ نس یعنی گرد تھا کہ یہ تیزی کے ساتھ حملہ کرنے والا ہے اس کو خوش کرنا ہے تاکہ یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا اس پہ حضرات علماء نے ایک عجیب دیا ہے انہوں نے فرمایا کہ انسان کی جو گمراہی ہے تو انسان کی گمراہی کے جو ذرائع ہیں وہ پانچ ہیں پہلی چیز پہلی یہ ہے کہ انسان اپنی جسمانی ضروریات کو اہمیت دیتا ہے جس کی وجہ سے تین کو چھوڑتا ہے یہ جسم اس کے لیے ہوا ہے اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ انسان کا نفس ہے جس کی خواہشات کی تعمیر میں وہ دین سے قاصر ہوتا ہے تو یہ سوال ہے اور تیسرا جو اس کے لیے رکاوٹ جو چیز ہے وہ اس کے اس کا خاندان ہے برادری ہے اس کی اس کا ماحول ہے برادری ہے اس کا ماحول ہے تو اس کے لیے رکاوٹ ہے اور یہ جو خود ہے برادری کا یہ یہود اس کے بعد جو اس کے لیے کچھ ہے وہ یہ کابوتی قوتیں ہیں اور یہ کاب قوتیں جو اس کے لیے کچھ ہیں کہ یہ یعود ہے اور پانچویں چیز ہے کہ شیطان ہے جو اس کو ہلاکت کر لے جاتے ہیں اور یہ بدھ جو ہے یہ نف ہے تو یہ پانچ بدھ ہیں جو انسان پر مسلط ہیں اور ان پانچ بدھوں کی وجہ سے انسان سے دور ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے تو اس نے کہا کہ جو پہلا ہے وقت یہ انسان کا جسم ہے اور دوسرا جو سوا ہے یہ انسان کا نفس ہے اور پھر جو یہود ہے یہ انسان کی برادری ہے اور چوتھا یہود ہے یہ انسان کا مال ہے اور پانچواں نفر ہے یہ شیطان ہے یہ پانچ رکاوٹیں ہیں اس کے لیے جو اس کو دین کا کام کرنے دے تو پہلی رکاوٹ وقت یہ انسان کا جسم ہے کہ جسم کے لیے زینا جسم کا آرام جسم کا عیش اس کو چیز کام کرنے دے دوسری چیز نفس ہے یہ لسانی خواہشات اس کو دین کا کام نہیں کرنے دے اور تیسری چیز یہ ہے اس کی برادری ہے ماحول ہے معاشرہ ہے اور چوتھی چیز اس کا مال ہے جب مال کی محبت اور مال کی مصروفیات اس کو دین کی طرف یہ چیزیں توجہ نہیں ہونے دے اور پانچویں چیز نفس یہ شیطان ہے جو اس کے لیے رکاوٹ ہے ہمیں بھی پانچ چھ نظر کرنا ضروری ہے سب کی سب کام جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور اللہ کی ساتھ حکومت بتائی کی زندگی بن سکتی ہے تو بات شروع بھی یہ بات سنائی کہ جس وقت اللہ تبارک بتا تعالیٰ نے حضرت کے دو اللہ نبی جی نے علیہ السلام کی دعا پر ان کی قوم کو ہلاک کیا تو ان کے گناہوں کی وجہ سے تو ان کو غرض کیا گیا اور غرض کابی کے بعد ان کو آپ میں داخل کیا گیا تو یہ آپ میں داخل کرنا جہنم کی آپ میں داخل کرنا نہیں وہ تو قیامت کے بعد ہوگا یہ اس سے پہلے برضی عذاب ہے جس کا ذکر کیا گیا تو میں حضرت نو نوع نبی کی جی علی صاحب السلام نے دعا کی اور وہاں یہ تیرے نافرمانی کئی نافرمانوں میں سے کسی کو بھی دنیا میں جی تک آپ چھوڑ کہ اللہ ان کو چھوڑ دے گا اس کو ہلاک نہیں کرے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں جن کی تعداد تھوڑی ہے ان کا ایمان پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا تو یہ کہ اللہ کہ میری بھی فرما میرے والدین کی بخش بھی فرما اور جو ایمان والا میرے گھر میں داخل ہو گیا اس کی بخش بھی فرما اور تمام ایمان والے مرد و ایمان والے عورتوں کی بخش جو ظالم ہے ان کی تباہی کو یقینی نمبر آٹھ آٹھ سو سو چار تین اللہ جنات فرمایا انہوں نے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے تو انہوں نے کہا کہ یہ کلام بھی بہت عمدہ کلام ہے اور ہدایت کے لحاظ سے بھی ان کے لیے کامل ہے اور ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ آئندہ ہم اللہ اپنے رب کے ساتھ کوئی شیئر نہیں کریں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کمایا کہ یہ کلام ایسا کلام ہے جس نے جنات کو بھی متاثر کیا تو انسان جس کے لیے داخل ہوا ہے اس کو بھی اس لیے زیادہ متاثر ہونا چاہیے تو ہمیں آٹھ سے چار اللہ نے سمایا کہ جیسے انسانوں میں نافرمان رسول مشور ہیں ایسے جنات کے اندر سے موجود ہیں اور پھر اللہ تبار نے یہ بات اشاعت فرمائی کہ جو اپنے رب کے ذکر سے بے ارجا کرتا ہے وہ اپنے لیے عذاب کا راستہ ہموار کر رہا ہے تو میں یہ مسجد یہ یہ لیے ہیں کہ یہاں شرک نہ کیا جائے اور ان میں شرک سے اجتناب کیا جائے اور سفر نمبر آٹھ سو پانچ پہ اللہ تعالیٰ نے روپو نمبر دو یہ بات فرمائی علیہ السلام آپ اعلان سمجھیں کہ میں تم سب کو اپنے رب کی دعوت دے رہا ہوں اور شرک سے میں بھی ہوں بچا ہوا ہوں اور تمہیں بھی شرک سے بچنے کی تقسیم کر رہا ہوں اس لیے کہ نفع نقصان کا مالک سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی نہیں ہے اور ہمیں تو جو اس پر طاقتور دکھے دے رہے ہیں قیام کے دن معلوم ہو جائے گا کہ حقیقی طاقت والا کون ہے عالم الغیب اللہ تبارک و تعالیٰ اور جو غیر خبروں سے آگاہ رہے جس کو چاہتا ہے اور صفا آٹھ سو چھ سے اللہ تبار و تعالیٰ ہر ایک کے عمل کو شمار کر رہا ہے اور اس کو محفوظ کر رہا ہے اور قیامت کے دن یہ عام ان کے سامنے لائے جائیں گے نمبر آٹھ سو چھ پہ یہ صورت المستی ہے یہ ابتدائی لاگو ہونے والی صورت ہے نبی علیہ السلام پر جو پہلی بدی نازل ہوئی وہ سورت نمبر تیس کی سورت کی پہلی پانچ آیتیں ہیں اور اس کے بعد سورت نازل ہوئی اور کے بعد یہ کا پہلا رقو نازل ہوا ہے اور اس سورت کا جو نام ہے اس سورت کے کی پہلی آیت میں یہ لفظ آیا ہے اور مزمل کے معنی ہوتے ہیں کمبل اوڑھنے والا یا کپڑا رکھنے والا تو یہ کہ حضرت نبی پاک علیہ وسلم پہ جب وہی نازل تھی تو نبی علیہ السلاط اسلام کے کب کبھی کی کیفیت داشت ہو گئی نبی علیہ السلاط اسلام کا تشریف لائے تو انہوں نے حضرت خدیہ قبر اللہ سے فرمایا کہ سم گرونی سم گرونی کہ مجھے جلدی سے کمبل دو مجھے کپڑا اٹھا دو تو یہ کب کبھی کی بخار کی شدید بخار کی کیفیت اگر حضیب اللہ نے پوچھا کہ حضرت خیریت جو ہے کیا ہوا تو علی السلام نے فرمایا کہ ایسے حضرت تشریف لائے کا بیان کیا تو ایسے تشریف لائے تو نبی علیہ السلاط والسلام نے جب یہ واقعہ بیان کیا تو حضرت خلی رضی اللہ عنہ گھبراہٹ میں ان کو اپنے چکرزاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے ورقہ بن نوفل قریش میں سے تھے گوڑے تھے انتہائی اس وقت یعنی وہ شرک سے بیزار تھے دونوں نے شرک کو چھوڑا تھا اور ملک شام میں گئے تھے صحیح دین کی تلاش کے لیے اس وقت جو کہ حضرت عیسالہ ندین علیم کی رسالت تھی تو انہوں نے عیسائی مذہب قبول کیا تھا اور عیسائی مذہب کی جو ملاوٹ والا تحریک والا ہے وہ نہیں بلکہ خالص مذہب انہوں نے قبول کیا تھا اس کی تحقیق کی تھی جو چند ایک افراد حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کے صحیح مذہب سے تعلق رکھتے تھے تو ان سے انہوں نے واپس اختیار کی ان سے انہوں نے دین سیکھا تو یہاں مکہ مکرمہ میں وہ اسی دین پر قائم تھے تو شیخ کے بیدار سے تو حضرت خلی علی اللہ علیہ نبی علیہ اسلام کو برکہ بیک ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو نبی علیہ سعد وسلام سے انہوں نے واقعہ سنا تو فرمانے لگے کہ یہ جو آپ کے پاس تشریف لائے یہ جو بھی جبید علیہ السلام ہے جو حضرت موس علیہ السلام پر بھی آئے حضرت علیہ السلام پر بھی آئے اور اس کے بعد یہ بات کے یہ بات بھی فرمائی چاہے کاش کہ اس وقت میں زندہ ہو کہ جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی یہاں سے اور میں آپ کا ساتھ دے گا تو علیہ السلام نے اس بات میں بڑا تعجب کا اظہار کیا کہ کیا یہ قوم مجھے نکال دی کیونکہ یہ قوم وہ تھی قریش عرب والے مکہ مکرمہ والے وہ تھے جو نبی علیہ السلام کے انتہائی ادب احترام کرتے تھے اور اپنے فیصلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کراتے تھے اپنی امانتیں بھی نبی علیہ اسلام کے پاس محفوظ رکھتے تھے تو نبی علیہ سات کو تعجب ہوا کہ یہ نکالیں گے تو میں سے جب بھی کسی نبی علیہ اسلام نے نبوت کا اعلان کیا اور اللہ کی توحید کی دعوت دی تو قوم ان کی سب سے پہلے مخالف ہوئی تو لہٰذا آپ کی قوم بھی آپ کے مخالف ہو جائے گی تو نبی علیہ اللہ وہاں واپس تشریف ہے اللہ کا نظام ہے چند دنوں کے بعد بن نوفل کا انتقال ہو کیا یہ اللہ کا نظام حکمت ہے اگر ورقہ نو پھل کا انتقال نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ یہ خبر بھی پھیل جاتی کہ ورکہ بن نو فل نبی علیہ السلام کو فکراتے ہیں اور وہ آگے بیان کرتے ہیں کہ نو نوفل ہیں یہ دورہ اور انجیل کے عالم تھے اب یہاں ایک سوال اور پیدا ہو رہا ہے کہ نبی علیہ السلاط و پر تو وہی لازم تھی ان کو اپنے نبی ہونے کا علم نہ ہوا اور ورکا بن نوکل کے بتلانے سے معلوم ہوا نبی علیہ السلاط و اسلام کی جو کب کبھی ڈالی ہوئی تھی یہ اس وجہ سے ڈالی ہوئی تھی کہ ذمہ داری جو حضرت پہ ڈالی گئی تھی اس احساس کی وجہ سے حضرت صاحب پر یہ کب کبھی ڈالی ہوئی کہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری میں کیسے ادا کروں گا اور نبوت کا تو ان کو معلوم ہوا اس لیے کہ اس وحی کے بعد حضرت اسلام نے ان کو وضو بھی سکھلایا اسلام نے ان کو بھی دی منتقل کی نبی اسلام کو تو معلوم تھا لیکن کیونکہ نبی علیہ اسلام کا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ اس طریقے سے دوسرے کو دین کی دعوت دی جائے کہ اس کی طبیعت مائل ہو اگر نبی علیہ السلام حضرت خدیت القبرہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے یوں فرما دیں کہ یہ مجھ پر وہی نازل ہے آپ اس پر ایمان لائیں ہو سکتا ہے کہ خدیہ رضی اللہ عنہ اس کو قبول نہ فرما دی لیکن جب خدیہ نے کہا کہ حضرت میرے احتجاج کے بن نوفل کے پاس چلیں میرے استاد عثمان کی ارادے سے چلے ہوں کہ نوفل سے جب تصدیق ہوگی تو خدیہ رضی اللہ عنہ سے جو ماننا آسان ہو جائے گا اور وہی ہوا نبی علیہ صاحب کی زیادت کی تو خواہش تھی ہی تھی اس وجہ سے نکاح کی خود ان کی خواہش سے ہوا تھا اب جب تب نوفل سے تصدیق ہوئی تو خلیرہ کو ایمان کی دعوت دینے کی ضرورت نہ پڑی تو پڑہذا خلیرہ اور ولیم ایمان لانے والی تو نبی علیہ سعد و تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بات کو جو ان گھر والوں سے باہر مجھے کمبل اڑھا دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دوسری وہی نہ کہ یہ تقریب کے لحاظ سے تیسری ہو گئی موقع کے لحاظ سے دوسری ہو گئی پہلی وہی صورت العالم کی پہلی پانچ عالیت ہے دوسری وہی جو اسی کے ساتھ نازل ہوئی ہے وہ صورت الفاتحہ اس کے بعد یہ تیسری وہی ہے اس ترتیب کے لحاظ سے اور ویسے یہ دوسرا موقع ہے تو اس کے دو رقو ہیں پہلا اس کا نازل ہوا اور دوسرا اس کے ایک سال بعد نازل ہوا تو اللہ کا بتانا ہے اس میں تربیت کے سلسلے میں چند احکامات بیان فرمائے تو پہلی بات اللہ و تعالیٰ نے فرمائی کہ نبی علیہ رحتاط اسلام اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ رحتاط السلام سے قرآن مجید میں جو خطاب فرمایا ہے تو ایک جگہ یہ علاج بھل مزمل ہے اور ایک جگہ علاج بھر متثر ہے مزمل کہہ کے خطاب فرمایا ایک جگہ ایک جگہ مستثر کہہ کر خطاب فرمایا دو جگہ نبی رحتاط السلام کو علاج رسول کہا اور باقی ہر جگہ یا جمع نے فرمایا تو لہٰذا یہاں اللہ تبار مطالعہ نے اصلاح کے اصول تو ہمیں جو ہمارے کا کام کر رہا ہو تو اس کو پہلے ان باتوں پہ عمل کرنا چاہیے پہلی ہدایت یہ فرمائی کہ آپ رات کو قیام فرمائیں کہ جب رات کو قیام فرمائیں گے تو اللہ تبار رہے جو حضور کھڑے ہوں گے تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا تو پہلی نصیحت یہ کہ رات کا قیام اختیار فرمائیں اور شروع میں تین نمازیں بٹ رہی گئی ایک نماز فجر کی ایک نماز عصر کی فجر کی دو رقط فرض اور عصر کی دو نماز فرق کی اور اس کے علاوہ یہ تحجد کی نماز جو رات کی نماز ہے یہ علاقے میں نماز ادا کی گئی اور یہ پہلے فرض کی گئی یہ بعد میں یہ نماز نفل ہو گئی تو یہ نماز پہلے فرض کی اور اس کے بعد اس نماز کو نقل بنا دیا گیا اور یہ پانچ نمازیں مستقل طور پہ فرض قرار دی گئی تو پہلی بات یہ فرمایا کہ یہ رات کا کیا مختار فرمائی دوسری بات یہ فرمائی کہ قرآن مجید کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا کہ ترتیب کے ساتھ پڑھنا کہ اصول و قواعد کے ساتھ پڑھنا اور ایک لفظ کو جدا کر کے پڑھنا تو ہمارے یہاں پہ یہ پڑھنے کا رواج ہے کہ بھائی یا کا پتہ چلے باقی اس لیے کہ پڑھنے والے بھی بہت تیزی سے پڑھ رہے ہیں اور جو سننے والے پیچھے ہوتے ہیں ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ جلدی سے فائد پڑ آج کل آپ کا نماز پڑھ رہے ہیں راوی کا آداب اگر اس مسئلے میں جاتا ہوں کیا وجہ سات والی مسئلے میں کسی میں جاتے کمال سوا گھنٹہ لگاتے ہیں وہ پون گھنٹے میں تراوی بھی فارغ دیجیے اندر بھی سب کچھ پون گھنٹے میں پورے ہو مطلب کہ اس بار کیونکہ تیزی کا معاملہ ہے اور قرآن مجید میں اللہ فرما رہے ہیں تو قرآن کرتی قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے ادا کرنا چاہیے تاکہ ایک اس کا نمایاں اور واقع ہونا چاہیے تیسری بات یہ بیان فرمائی کہ یہ جو رات کا قیام ہے کہ رات کے قیام سے نفس کی ہوگی اور پھر یہ بات واقعات فرمائی کہ اپنے رب کا ذکر کریں اور اس کے بعد یہ ہدایت فرمائی کہ کچھ بات علیحدگی کا اختیار کریں کہ لوگوں سے ہٹ کر خالص اللہ سے متوجہ رہیں اور پھر یہ بات ساتھ فرمائی کہ بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہونا چاہیے اور پھر یہ ہدایت فرمائی استقامت اختیار فرمائی اور پھر یہ ہدایت فرمائی کہ جو لوگ آپ کی دعوت قبول کرنے والے نہیں ان سے الجھنے کی وجہ آسن طریقے سے ان سے اختیار فرما فرمائے حکم ہے کہ جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں پہلے حیثیت ہیں ان سے آپ مرغوب نہ ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جیت کے لیے کافی ہے سفر آٹھ سو سات کے اللہ تعالیٰ نے بادشاہ فرمائی کہ دنیا میں اگر اللہ حکمت کی وجہ سے گرفت نہ فرمائے تو قیامت پہ تو گرفت یقینی ہے اور فرمایا کہ قیامت دن ایسا دن ہوگا کہ جس کی ایسی لاشت ہوگی کہ بچے بھی اس لاشت سے بوڑھے ہو جائیں گے یہ قرآن مجید تو نصیحت ہے جو اپنے رب سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں اس کا چاہیے کہ اس نصیحت کو قبول کرے صفحہ نمبر آٹھ سو سات پہ یہ رقو نمبر دو ہے ان نرقہ تیار وہ اللہ کا سفر سے زندگی یہ ایک سال کے بعد یہ رکون ہوا نبی علیہ السلام بھی پوری پوری رات تاجر سے فرما دیتے قرآن پڑھتے رہتے اور اسی طریقے سے حضرات صاحب کرام ہم بھی شوق میں آپ کے ساتھ کھڑے رہتے تو اللہ تبارک روکا ہے کہ کہ اتنا زیادہ رات کا قیام نہ کریں جس کی وجہ سے باقی کام جو ہے وہ متاثر ہوں بس جو آسانی کے ساتھ پڑھا جا سکے اتنا آسانی کے ساتھ پڑھیں اس لیے کہ تم میں کچھ لوگ بیمار ہیں تو اپنی بیماری کا بھی خیال رکھیں اور پھر یہ ہے کہ دنیا کے اور کام ہیں سفا آٹھ سو آٹھ ان کا بھی خیال رکھیں کہ ہم میرے بھی کمانا ہے تو اس کا بھی خیال رکھیں پھر یہ ہے کہ آگے کتاب کا حکم بھی آنے والا ہے تو یہ جہاد کا عمل بھی تمہیں اختیار کرنا ہوگا تو اس لیے اتنی عبادت کریں جتنی کہ تم آسانی کے ساتھ کر لیکن ہمیں کہ جہاں تک ہے فرض نماز کہ نماز کو قائم کرنا زکار ادا کرنا ہمیں کہ اس کو تو بالکل ہی چھوڑنا اور پھر یہ بات کی ہے کہ قرض حاصل اس عمل کو بھی اختیار کرو اور قاض حسن وہ قرض ہوتا ہے جو کسی کو دیا گیا لیکن احسان اس پہ نہ جتلایا جائے اور اس کو مجبور نہ کیا جائے کہ اس کو دیا جائے اور وہ سہولت کے ساتھ پھر اس پہ وصول کیا جائے اس پہ جبر نہ کیا جائے اور اس پہ اضافے بھی کوئی چیز نہ دی جائے اور پھر اس پہ اس کا کوئی مفاد بھی نہ اٹھایا جائے تو اس کو قرض حسن کہتے ہیں اس سلسلے میں ایک بات تو یہ ہے کہ قرض حسن کی فضیلت کیا ہے نبی علیہ نے اسلام کہ جب میں معراج کے لیے کیا تو میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا کہ جو اللہ کے راستے میں خیرات کرے اس کے لیے دس گنا انعام ہے اور جو کسی کو قرض دے تو اس کے لیے اٹھارہ گنا انعام ہے تو اللہ مجھے تعجب ہوا کہ جو دے دے اس کے لیے تو دس گنا اور جو واپسی کی امید پر دے اس کے لیے اٹھارہ گنا تو میں نے پوچھا جب اسلام سے کہ اس پہ کیا حکمت ہے انہوں نے کہا کہ جس کو آپ خیرات دے رہے ہیں وہ آپ اپنی وجہ سے دے رہے ہیں میں نے خیرات کرنی ہے میں دے رہا ہوں میں مسئلہ دے دیا اور میں نے دینا ہے وہ اپنی وجہ سے نہیں دینا دوسرے کی وجہ سے دینا تو دوسری وجہ سے دینا ہے اس لیے کا جو ہے وہ دو گنا ہے خیرات کے مقابلے میں قرض کا جو ہے وہ دو گنا ہے اب خیرات کے مقابلے میں آج تو دو گنا ہے تو وہ اٹھارہ کیا ہو گیا بیس ہونا چاہیے تو یوں فرمایا کہ جب یہ خیرات کرے گا تو ایک کے دس ہو گئے اور اس کے بعد جب یہ قرض دے گا تو یہ ایک جو ہے یہ واپس لے لے گا جب واپس لے گا تو باقی نو رہ گیا تو نو کے اٹھارہ ہو گئے اس طریقے سے جو ہے وہ اٹھارہ گنا اس کو قرض حسن سے اٹھارہ گنا ادب دیا جائے گا اور یہ بات میں نے گزارش کی کہ جس کو قرض دیا جائے اس سے فائدہ بھی نہ اٹھایا جائے ہمارے یہاں نے نے سلسلے میں کتنی احتیاط کی ہے ہمارے شیخ حضرت امام اعظم ابو حلیم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عزیز بن ہارون یہ بہت بڑے رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور ہزاروں شاگرد ہیں ان کے حدیث کے اندر ایک ایک وقت میں کئی کئی ہزار افراد ان کے سبق میں بیٹھتے تھے تو یہ عزیز ہارون رحمۃ اللہ علیہ یہ شیخ الاسلام کے راتے ہیں حدیث کے بہت بڑے حافظ امام ہیں حضرت ہیں یہ ہمارے شہر امام عالم کے شاعر تھے تو ہیں اس آدمی کا انتقال ہو گیا اور جنازے میں تمام حضرات مشاعت موجود تھے دوپہر کا وقت تھا تو اس کی میت گھر سے باہر آنے کی انتظار میں لوگ کھڑے تھے اور اس وقت ایک مکان تھا جس کی دیوار کا سایہ تھا اس کے سوا کچھ تھا تھا گرمی کا موسم تھا حضرت شیخ امام میں حضرت تشریف لائے تو ہم نے ان کو جگہ بھی دی دیگر عیسائی میں تشریف لائیں چلے حضرت سائے میں تشریف ہے دور پہ کھڑے ہو گئے تو ہم نے کہا کہ یہاں رہا کہ کے میں یہاں سے ہی کھڑا ہوں کہ تو یقینے ہیں کیونکہ میرے استاد سے میں ان کو ملا جانتا تھا اس میں کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی تو میں حضرت کے قریب کیا میں نے کہا حضرت میں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا اس میں کوئی نہ کوئی حکمت یقیناً ہے میں حکمت سے آگاہ ہونا چاہتا ہوں حضرت نے بنایا کہ یہ جو مکان والا اس کی دیوار کا سایہ ہے اس نے مجھ سے قرض لیا ہوا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ یہ اس کے سائے سے فائدہ اٹھاؤں کہیں یہ بھی سوچ میں شمار نہ ہو جائے تو یہ تقوی کی بات بار خطرے کی بات تو نہیں ہے لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ اللہ کا تقوا تھا اور میں ایک بات یہاں اور سوچ تھوڑی اس کو دیں صرف سمجھ لیا جائے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ دن کی احتیاط کی کیفیت یہ ہے کہ کہیں یہ سوچ میں شمار نہ ہو جائے کہ ان کے بارے میں یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے جو ہے وہ بیان کی ہو جس کے دل میں اتنا اللہ کا خوف تو اس میں احکام اور مسائل بیان کرنے میں کتنا احتیاط سے کس طرح احتیاط سے کام لیا ہو اس کامیاب نمبر آٹھ سو آٹھ سے اللہ تبار میں جو بھی کرو گے یہ تمہارے لیے ہے اور اس کو تم اللہ کے ہاں محفوظ پاؤ گے اور ہمارے تمہیں چاہیے کہ اخبار کی کرتے رہو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے صفحہ نمبر آٹھ سو آٹھ پہ یہ صورت المدثر ہے یہ صورت مزمل کے بعد نازل ہوئی ہے صبح مزمل میں اللہ تبارک وطالعہ نے اپنی اصلاح کی ہدایات فرمائی ہے اور اس میں اللہ تبارک وطالعہ نے دوسروں کے بارے میں ہدایات فرمائی ہے کہ دوسروں کی تربیت کی جائے کہ نبی اسلام اب آپ کھڑے ہوں اور دوسروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا ڈر سنائیں اور اپنے رب کی بڑائی کا اظہار فرمائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ صبر و استقامت کو اختیار فرمائیں اور پھر فرمایا کہ دیکھیں کہ جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں ان کو معلوم ہوا کہ کیا کا دن ان کے لیے کس طرح دشوار ہے صفحہ نمبر آٹھ سو آٹھ کے آخر اور آٹھ سے نو پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کا ذکر فرمایا ہے کہ ولید بن مغیرہ یہ عرب کا بہت بڑا سردار تھا بہت زیادہ حیثیت تھا مال کے لحاظ سے بھی اللہ نے بہت نوازا تھا اور اولاد کے لحاظ سے بھی اس کے دس بیٹے تھے اس کے دس بیٹوں میں حضرت خالد بن ولی رضی اللہ عنہ یہ مشہور ہے مشہور جنرل تھے یہ بات نہیں مان لائے لیکن ان کے دوسرے بھائی جو جن کا نام بھی باپ کے نام پر ولید ہے تو ولید ابن ولید یہ شروع میں ایمان لانے والوں میں تھے ولید ابن ولید شروع میں ایمان لانے والوں میں سے تھے تو یہ ابتدائی ہی ایمان لائے جب یہ ایمان لائے تو نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تو ان کو قید کر لیا گیا تھا اہل مکہ نے ان کو قید کیا تھا تو نبی علیہ الفاظ والسلام جو دعائے خلو سے ناظلہ پڑھتے رہے اور ان میں تین افراد کا نام لے کے ایک یہ تھے ولید ابن ولید اور ایک ایاش میں نبی ربیہ تھے ایک کشان بن سلامات تھے رضی اللہ عنہ تو حضرت ان تین کے لیے دعائے سے نازلہ پڑھتے تھے نام لے کر کہ اللہ ان کو عطا فرما اور اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تو ویسا دوسرا نے خلو سے نازلہ پڑھنا بند فرمائی تو اگر نے پوچھا گیا حضرت صاحب یہ دعا پڑھتے تھے اب آپ نے بند فرما دی اگر فرمایا جن کے لیے پڑھتا تھا ان کو اللہ نے نجات عطا فرما دی تو یہ بن مغیرہ یہ ابو جہل کا حقیقی چچا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی والدہ کا بھی حقیقی چچا ہے تو یہ قریش میں بہت ممتاز تھا مالی لحاظ سے بھی اور فہم کے لحاظ سے بھی صاحب عقل تھا نبی علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوئی میرے ساتھ میں قرآن نبی جس کو سنایا تو یہ کافی دیر تک اس سے محسوس ہوتا رہا یہ خبر ابو جہل کو پہنچی تو جہل آیا تو ولید کے بعد ولی ولید المعین جو ہے یہ پھسل کیا تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لو ہم تو دب کے لے جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ چکا میں نے ایک تجویز سوچی ہے کہ میں اہل عرب سے اپیل کروں کہ وہ آپ کو کچھ چند مالی لحاظ سے شاید آپ کچھ کمزوری محسوس کر رہے ہیں تو ولید نے پوچھا کہ وہ کیسے انہوں نے کہا کہ جی، اس لحاظ سے کہ نبی علیہ رسعت والسلام کا شاید آپ کو عروج نظر آ رہا ہے تو اس لیے آپ ابھی سے ان کے ساتھ وابستہ ہیں تاکہ کچھ مالی وفات حاصل کریں تو اس پہ یہ کیش میں آ گیا اختیار کہتا ہوں تو اس اس پہ نے کہا کہ پھر اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر آپ اس کی مخالفت کریں تو اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ جو کلام پاک ہے قرآن مجید ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو لوگوں کو مزید پسند کیا گیا تو اس نے کہا کہ اس کے بارے میں یہی ہے تو لوگوں کو یہ کہا جائے کہ یہ جادو ہے کہ یہ بات لوگوں سے کہی جائے یہ بات کہہ کے کہنے لگا کہ تنہائی میں میں تجھے یہ بات بتلا رہا ہوں کہ اگر کہ ہم اس کی جتنی بھی مخالفت کر لیں لیکن انجانے کا یہ کلام ایسا کلام ہے جو غالب آئے گا یہ کلام مغلوب نہیں ہو سکتا کہا کہ یہ کلام وہ ہے جو صحیح طور پر اس کو سنے گا اور اس سے لطف اندوز ہوگا اور جو اس پہ غور و خوش کرے گا تو اس کے دل اور اس کے زبان پر معارف علوم اور معروف کے ذریعہ بہنے لگیں گے تو میں پھر اس کی جتنی گہرائی میں چلے جائیں گے اسی قدر اس میں جو ہے وہ علوم اور معرف کی گہری بڑھتی ہوئی چلی جائے گی تو یہ کلام مغلو ہونے والا کلام نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات پہ تولیب المغیرہ نے جو انداز اختیار کیا قرآن کی مخالفت کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو تو احسان مند ہونا چاہیے تھا کہ میں نے اس کو مال و متا سے بھی نوازا اولاد سے بھی نوازا لیکن اس نے احسان مندی کی وجہ ناشکری کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی مخالفت کی فرمایا کہ ہم اس کو سفر میں یہ جہنم کا ایک طبقہ ہے اس میں داخل کریں گے اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کے طبقے میں اور لوگ بھی جو انکار کرنے والے ہیں وہ بھی اس میں داخل ہوں گے اور سفر نمبر آٹھ سو دس کے اللہ تبارک وطالح کے بعد بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک وطالح کے جو لشکر ہیں وہ کتنے ہیں تو میں اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا صفحہ نمبر آٹھ سے دس پہ یہ رقو نمبر دو ہے اللہ والقمر اور لے رہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہ ہر شخص اپنے اعمال میں جبرا ہوا ہے بغیر جو اصحاب الجمین ہیں جن کو اعمال نمبر دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ تو جنت میں داخل ہوں گے بغیر جب یہ جہنم جہنم والوں سے سوال کریں گے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو جہنم والوں سے سوال کریں گے کہ ماشاء اللہ کروں فیس کا قرض کہ کیا چیز تھی تمہارا کیا کام تھے تمہارے کون سے کردو تھے جن سے تم جہنم میں داخل ہوئے تو وہ وجوہات بیان کریں گے تو یہ وجوہات ہیں جو میری اور آپ کے لیے قابل کہ پہلی بات وہ یہ بیان کریں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے تو نماز نہیں پڑھتے تھے اس کی وجہ سے ہم جہنم میں دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کے کھانے پینے کی فکر نہیں رکھتے تھے ان یعنی غریبوں کے ساتھ ہمدردی رکھ سکتے تھے اور تیسرا ایپ ہمارے اندر یہ تھا کہ ہم فضولیات میں خوش رہتے تھے یہ کیا ہے یہ کیرم بورڈ کا میچ ہو رہا ہے مقابلہ ہو رہا ہے یہ لطف اللہ تبارک و معاف فرمائے آج بہت سے مقامات پر مساجد میں جو لوگ ایک دکھا بیٹھے ہیں وہاں بھی لوگ رکھتے ہوئی ہے تاکہ دل پہل رہا ہے اب کیا ضرورت ہے اسے دکھا بیٹھنے اور بلکہ مجھے میں نہیں دیکھا لیکن مجھے بعض لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ عرفات کے میدان کے اندر جو لوگ تاش وغیرہ رکھتے اور وغیرہ رہتے جو ہے وہ دل میں ہیں تو یہ کیفیت ہے بعض لوگوں نے اس بات میں کہا کہ ہم عین شاہد ہیں خود ہم نے دیکھا ہے تو یہ احتساب کے بارے میں تو مجھے متبر حضرات نے بتلایا کہ پاک یہ نظر یہ اہتمام جو ہے یہ ہو رہا ہے تو ہمیں وقنا نخوز مال خواہی کہ ہم ان فضولیات میں گھسے رہتے تھے اور فضولیات میں گھسنا جیسے کہ آپ ہی کا ہو کہ تاش کھیلنے والے بیٹھے تاش کھیل رہے ہیں یہ شطرنج کھیلنے والے شطرنج کھیل رہے ہیں لوڈو والے لوڈو کھیل رہے ہیں وہ جو کھیلنے والے ہیں ان میں اتنے جذبات نہیں ہوتے جو ساتھ کھڑے ہو کر دیکھنے والے ہوتے ہیں جو ان کے جذبات ہوتے ہیں تو ہمارا کہ ہم انہیں فضولیات کے اندر گھسے رہتے تھے اور قیامت کے بارے میں ہمیں یقین نہیں تھا یہاں تک کہ موت آ گئی اور آج کوئی ہماری شفاعت کرنے والا یہ نہیں جو ہماری شفاعت کر سکے سفا آٹھ سو گیارہ پہ تعالیٰ زیادہ ہمارے وہ لوگ جو قرآن مجید سے بے رخی اختیار کرتے ہیں اور میں ان کی مثال ایسے ہے جو جیسے بجکنے والے گدھے ہوتے ہیں جو شیر کی آواز سن کر بگڑ جاتے ہیں اور میں کہ یہ قرآن مجید کے لیے ایک نصیحت کی کتاب ہے اور جو اس نصیحت کو حاصل کرنا چاہے تو کہ اللہ کا بارے تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا فرما دے تو ہم آٹھ سو گیارہ میں یہ صورت اور قیام بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا پہلا رقو ہے اللہ قیامت اس سے اللہ تبارک بتا رہے ہیں یہ بات قیامت کے یقینی ہے اور ہمیں قیامت کے دن ہر انسان کا نفس لغوامہ ہوگا کہ نفس کے تین مرحلے ہیں تین قسمیں ہیں نفس ایک ہے نفس امارا ایک ہے نفس لغوامہ ایک ہے نفس مطمئنہ نفس امارا وہ ہے کہ جو اپنی مرضی پہ چلانے والا ہے امار کہتے ہیں خوب حکم دینے والا بہت زیادہ حکم دینے والا تو نسلوں کے منت ہے اس لیے امار کی عمار امار کی سما کر یہ نس ایسا نہ جو بہت زیادہ حکم دے کر اپنی تعبیر کرنے والا اپنی مرضی کو مطابق چلانے والا نفس اب ہے تو انسان کا نفس بنیادی طور پہ نفس اب ہے اب اس نفس میں محنت کی ہے اس کو مجاہدہ کہتے ہیں جب یہ مجاہدہ کیا جائے تو اس کے نتیجے سمجھیں یہ نفس یہ ہے یہ نفس لغوامہ ہو جاتا ہے نفس لغوامہ کہتے ہیں ملامت کرنے والا کہ کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا ہم یہ کہتے ہیں یہ ضمیر ملامت کر رہا ہے یہ امید وہی نفس ہے کہ وہ ہمارا سے لغوامہ جب بنتا ہے تو پھر وہ ملامت کرتا ہے کہ میں نے یہ کیا کیا اس کے بعد جب مزید نفس کی تربیت کرتے ہیں تو نفس تربیت کے بعد نف سے مطمئنہ ہو جاتا ہے اور نفس سے مطمئنہ وہ ہے جو اللہ تبارک بتا رہا ہے کہ ہر حکم پر یوں راضی ہوتا ہے کہ جیسا یہ حکم اس کی خواہش پر ہے کہ نماز پڑھنے کا حکم ہے پھر کو سمجھ رہا ہے کہ یہ میری ہی خواہش ہے کہ نماز پڑھنی ہے زکات دینا ہے اللہ تعالیٰ سے خرچ کرنا ہے کہ جیسے کہ میری ہی خواہش ہے اللہ نے میری خواہش کے مطابق یہ حکم نازل فرمایا جب یہ کیفیت ہو جائے تو اس کو نف سے مطمئنہ کے قیامت کے دن ہر ایک نفس یہ ہے یہ نفس الاقوامہ ہوگا یہ نفس الاوام جو لافرمان ہیں ان کا نفس نفس الاقوامہ ہوگا وہ تو ان کو ملامت کر رہا ہوگا لیکن نیک لوگوں کا نفس بھی نفس الاقوامہ ہوگا وہ کہتے ہیں وہ یہ کہ جس وقت انسان دیکھے گا کہ اللہ تبارک بتا رہا یہ مجھے فلاں نیکی پر یا فلاں ذکر پر اس کا تو اس بار اپنے آپ کو ملامت کرے گا کہ ایک کار جو باقی وقت تھا جو میں نے اس کام میں نہیں لگایا وہ کیوں نہیں لگایا کہ وہ کام ہی میں تھی وہ وقت اسی کام میں لگاتا تو آج اس طرح اللہ سوال کو بتا رہا سے علی عظیم کا مجھ بنتا تو اس لیے ہے ہر ایک کا انسان جو ہے ہر انسان کا جو ہے وہ اللہ وہاں بنا ہوا ہوگا قباعت انسان سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے لیے کھڑا نہیں کریں گے فرمایا کہ ہمارے لیے کھڑا کرنا کیا مشکل ہے بلکہ اس کے لیے پورے اور پوروں کے جو نقوش ہیں آج کے ان سمیت ہم اس کے انسان کو کھڑا کریں کہ یہ قیامت کب آئے فرمایا کہ کے قیامت یہ چند علامت نے فرمائی آپ سے آج کو پارہ سے فرمائے کہ وہ انسان جو ہے وہ تو اس وقت کو کہہ رہا ہے قیامت کب آئے گی اس وقت جو ہے وہ بھاگنے کی جگہ چاہے گا کہ یہاں سے بھاگنے کی جگہ مل جائے فرمایا کہ کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی اور انسان کے جتنے عمل ہیں وہ اس کے سامنے موجود ہوں گے اور انسان اس وقت معذرت کر رہا ہوگا لیکن اس کی معذرت کو قبول نہیں کیا جائے گا تو فرمایا کہ نبی علیہ ہمارے وسلم یہ جو قرآن مجید آپ کے نازل کیا جا رہا ہے تو آپ اپنی زبان مبارک کو اس کے نزول کے وقت حرکت نہ دیں اب آپ اس لیے اس کو حرکت دے رہے ہیں کہ اس کے کلمات محفوظ رہ جائیں اور اس کے پڑھنے کا انداز محفوظ رہ جائے اور میں ان دونوں کی ذمہ داری ہماری ہے تو اس میں ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ جب قرآن مجید پڑھا جا رہا یا تعلیم کی کے لیے تو جو متعلمین ہیں یا سننے والے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی زبان کو حرکت میں وہ سنیں اور جب یہ پڑھنے والا پڑھ لے معلوم پڑھ لے پھر یہ اس کو دوران تو یہ ساتھ ساتھ پڑھنا یہ مناسب نہیں اس سے مسئلہ یہ معلوم ہو جب تعلیم کے وقت میں ساتھ ساتھ پڑھنا مناسب ہے تو پھر تعلیم کے بغیر جو وقت ہے جو سنانے کے لیے ہے تو سنانے کے وقت میں ساتھ ساتھ پڑھنا کیسے جائز ہو سکتا ہے تو نماز میں جب امام اونچی آواز کا خیال کر رہا ہے وہ تو سنانے کے لیے کر رہا ہے تو پڑھانے کے لیے تو نہیں کر رہا تو پڑھانے کے وقت میں متعلم کے لیے گنجائش نہیں جو زبان پڑھ کر دے تو پھر سنانے کے وقت میں سننے والے کے لیے کہاں گنجائش ہو سکتی ہے کہ وہ پڑھنے والا اپنا پڑھتا ہے سننے والا اپنا پڑھتا ہے تو یہ بات کہاں جائز ہو سکتی ہے دوسری بات یہاں جو قابل غور ہے اللہ نے سمجھا کہ پہلا پڑھانا ہو تبھی قرآن کہ جب ہم قرآن مجید کی اطلاع کر رہے ہوں تو پتہ قرآن تو آپ ہمارے پڑھنے کی اس پڑھنے کی اتباع کریں اب یہاں جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ ہماری اتباع کریں ہمارے پڑھنے کی اتباع کریں تو یہاں اتباع یہ ہے یہ پہلے فرما کہ اللہ تو تعالی بھی انسان زبان دوران حرکت نہیں دیں اب امام مقرر کیا گیا ہے میرے کی ہے کہ تم اس کی اتباع کرو جب وہ تقبیر کریں تم تقبیر کہو جس وقت وہ علاج کرے تم خاموش رہو تو معلوم کہ کراط میں اتباع کراط نہیں ہے کراط میں اتباع خاموشی ہے یہ مسئلہ معلوم تو یہ بات اور معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جب ہم پڑھ رہے ہوں تو آپ اس پڑھنے کی اتباع کریں تو نبی علیہ السلط السلام کے سامنے کون پڑھ رہا ہے اللہ تو نہیں پڑھ رہے جبرعیل السلام پڑھ رہے اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے پڑھنے کو اپنا پڑھنا کہا ہے جبرائیل علیہ السلام مخلوق ہیں اللہ خالی دونوں ایک چیز کہ یہ ہے کہ جب اسلام پڑھنے کے لیے زبان کا ذریعہ استعمال فرماتے ہیں اللہ بولنے کے لیے ذریعے سے پاک کہ اسلام جی جس حالت میں پڑھ رہے ہوں گے وہ کوئی نہ کوئی حالت ہوگی یا کھڑے ہونے کی حالت ہوگی یا بیٹھنے کی حالت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ حالت سے پاک اس کے باوجود بھی اللہ ان کے پڑھنے کو اپنے پڑھنا چاہ رہے ہیں ماسک نمائندگی کی وجہ سے کہ وہ اللہ کی نمائندگی میں پڑھ رہے ہیں اس لیے اللہ نے جب اتنے فرق کے باوجود بھی نمائندے کا پڑھنا اللہ کا پڑھنا ہے تو جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو امام بھی مخلوق ہم بھی مخلوق امام بھی انسان ہم بھی انسان امام بھی صاحب زبان ہم بھی صاحب زبان امام بھی قیام کی حالت میں ہم بھی قیام کی حالت میں اتنی مباخلتوں کے باوجود تو امام کو پڑھنا مختلف کو پڑھنا سنیں تو جب زبیر اسلام اللہ کی نمائندگی میں پڑھنے کی وجہ سے یہ اللہ تبار کو تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارا پڑھنا ہے تو پھر امام کو پڑھنا بھی مبتلی کا پڑھنا ہوگا اس سے اشارہ یہ بھی معلوم ہو رہا ہے تو فرمایا کہ ایک ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اس کے کلمات کو محفوظ رکھیں گے اور دوسری ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اس کے پڑھنے کے انداز کو بھی محفوظ رکھیں گے اور تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کی وضاحت بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ قرآن مزید حقاف اسلام کو تو وضاحت کس کے ذریعے سے کی ہوگی وضاحت اسلام کے ذریعے سے ہوئی ہے اور حضرت نے جو وضاحت فرمائی ہے وہ الفاظ کے اس مجموعے میں موجود ہے اس کو حدیث کہتے ہیں تو معلوم ہوا کہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے حدیث بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے خدا کہ اس کے باوجود حالت یہ ہے کہ لوگ قرآن کی طرف متوجہ ہوں گے تو انہوں نے دنیا سے محبت اختیار کر رکھی ہے اور آفت کو بلا رکھا ہے خدا کے ہے قیامت کے دن ایسے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے تو اسے معلوم ہوا کہ آفت میں رب کا دیدار کیا جائے گا اور وہ لوگ کریں گے جو اللہ کے مطیع اور غم و بردار ہوں گے دنیا کی زندگی کے اندر اور میں کے بعد جو چہرے ہوں گے وہ گزرے ہوئے چہرے ہوں گے اور اس بعد اللہ تعالیٰ نے صفحہ نمبر آٹھ سو بارہ کے آخر آٹھ سو تیرہ پر یہ رقو نمبر دو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے سمجھا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں نہ خیرات کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے تو میں آپ کیا انسان نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم ان کو بغیر آزمائش کے یوں ہی چھوڑ دیں گے تو کہ ایسا نہیں ہوگا اور یہ غلط فہمی ہے کہ ہم دوبارہ کھڑے نہیں ہوں گے میں جس اللہ نے پانی کی بوند سے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہیں دوبارہ کھڑا کرنے پر بھی قادر سفر نمبر آٹھ سو تیرہ پہ یہ صورت الداہر ہے پھر اس کا پہلا رکو ہے اور اس اللہ نے الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حالات انسان ہی نہیں ظاہر لم یکن شیئن مذکورا تو میں انسان کا وجود نہیں تھا اللہ تبارک بتا رہے ہیں کہ انسان کو پانی کی بوند سے پیدا فرمایا اور پھر اس کو دونوں راستے دکھا دیے ہدایت کا راستہ بھی اور نوسمانی کا راستہ بھی اب اس کی مرضی ہے تو دونوں کون سا راستہ اختیار کرتا ہے اور فرمایا کہ جو لاپرمانی والے ہیں ان کے لیے ہیں اور بھوک ہیں اور عذاب ہیں اور سوا آٹھ سے تیرہ کے آخر میں راستے چودہ پر کہ وہ لوگ جو اللہ کی طاقت اور مرداری کرنے والے ہیں ان کے لیے اعلیٰ کے سیچے مشہور بات اور سوا نمبر آٹھ سے چودہ میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے عہد اپنے نہایت کو پورا کرتے ہیں اور قیامت کا خوف رکھتے ہیں اور مسکینوں اور محتاجوں کی مدد کرتے ہیں اور یہ مدد کرنا بھی خالص اللہ کی رضا سے بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ ان لوگوں کو آخرت کی نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح نعمت عطا فرمائیں گے نعمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور سولہ آٹھ سو پندرہ میں کہ ان کی خدمت کے لیے ایسے انسان ہوں گے جو ہمارے کہ جن کو دیکھ کر گمان ہوگا کہ یہ موتی اور یاقوب کی حیثیت رکھتے ہیں یعنی مطلب کہ یہ ایسے ولدان ہوں گے جو چاپ و چوبند ہوں گے اور حقیق زمین ہوں گے اور ہمارے کہ یہ جو جنتی ہوں گے مختصر یہ کہ ان کو جو نعمتیں حاصل ہوں گی ان سے معلوم ہوگا کہ جیسے سے بہت بڑی حکومت اور بہت بڑا اقتدار ان کو عطا کیا گیا ہے اور پھر اللہ بار بار میں کہ ان کی جتنی بھی کوشش ہے دنیا کے اندر نیکی کی اور ان کے نیکی کے ہمارے ہیں اللہ کے ہاں وہ قبول پانے والے ہوں گے تو آٹھ سو پندرہ پہ رکو نمبر دو ہے اللہ نحمد اللہ علی کا قرآن فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن مجید نازل کیا ہے اور آپ اس قرآن مجید کی دعوت عام فرماتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر فرماتے رہیں اور رات کو اللہ کے حضور قیام پر سجدہ فرماتے رہیں فرمایا میں بارے تبارے بتایا کہ مدد آپ کو حاصل رہے گی اور یہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا پرستی اختیار کر رکھی ہے ہم ان کو ہلاک کرنے پر آج بھی قادر ہیں لیکن اللہ کا نظام حکمت ہے کہ اللہ اپنی نہیں دیتے تو آج سبھا نمبر آٹھ سو سولہ اللہ جی دیکھیں تو میں آج سبھا آٹھ سو سولہ پڑھ لوں قرآن مجید کیا ہے یہ نصیحت ہے جو اپنے رب سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ اس نصیحت کو اختیار کرے اور فرمایا کہ جب نصیحت کو احتیاط کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے سفر نمبر آٹھ سو سولہ میں یہ صورت المعد ہے اس پہ اللہ تبارک رہے ہیں قیامت کا یقینی ہونا بیان فرمایا ہے سفر نمبر آٹھ سو سترہ پہ اللہ تبارک ہیں کہ باقی ساتھ میں جب پہلی امتوں کو جو نافرمان فرما ان کو بھی ہم نے حالات کیا کے وزن یوم ہلاکت ہے اس دن ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے احکامات کو جترانے والے اس بار اللہ تبار وطالعہ نے انسان کی تخلیق کے حوالے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی پیدائش کے حوالے سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کے حوالے سے اور پانی کے حوالے سے ہم قدرت بیان فرمائی ہے اور یہ بات ہمیں یہ قیامت کے دن حالت یہ ہوگی کہ میدان حج میں جب کھڑے ہوں گے تو جہنم کی چنگاریاں ان پر گر رہی ہوں گی جو نافرمان ہیں اور ہمیں یہ چنگاریاں کتنی بڑی ہوں گی بغیر ایک ایک چنگاری بہت بڑے محل جتنی ہوگی اور اس کے آگے اس کے آگے ٹکڑے ہوں گے سفارہ سے اٹھارہ پر تو ایک چھوٹے سے چھوٹا ٹکڑا بھی بڑے سے بڑے اونٹ کے برابر اور بنایا تو اس بات کسی کو معذرت کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا اور سب کے سب اللہ کے حضور کھڑے ہوئے ہوں گے اور صفحہ آٹھ سو اٹھارہ پہ یہ نمبر دو ہے ہمیں اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کے خوف کی اور اللہ کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ کو گزار کی زندگی گزاریں گے وہ نعمتوں کے اندر ہوں گے اور فرمایا کہ جو مجرم ہیں ان سے یہ بات فرما دیں کہ بس دنیا میں جس قدر عیش کرنا ہے کر لیں آگے تمہارے لیے ہلاکت ہلاکت ہے اور اس کے آخر میں اللہ نے ایک عجیب بیان ہی حدیث کبھی بات حبیب کہ اللہ کی طرف سے یہ قرآن مجید نازل ہو چکا یہ بات تم تک پہنچ چکی ہے اس کو نہیں مانو گے تو اس کے بعد میں کون سی بات ہے جس کو تم قبول کرے صفحہ نمبر آٹھ سو انیس پہ یس الفاع ہے جس میں اللہ تبارک و نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جو قیامت کے بارے میں شکو و شبہات کے اندر پڑے ہوئے ہیں اب یہ کہ قیامت کے بارے میں دو گروہ ہیں ایک گروہ تو وہ ہے کہ جس کا کہنا ہے کہ قیامت ہے ایک گروہ وہ ہے کہ جس کا کہنا ہے کہ قیامت تو ہے لیکن اس میں جزا اور سزا جو ہے وہ صرف روح کے لیے ہے جسم لیے جسم فنا ہوگا تو روح موجود ہوگی روح کو جگہ سے لگی جائے ایک گروہ ہے کہتے ہیں کہ یہ جسم بھی ہوگا جسم کو بھی زدار سزا ہوگی لیکن یہ ہے کہ یہ ٹائم نہیں ہوگی یہ ایک وقت کا ذہر ہے جہنم سے اللہ تعالیٰ سب کو نکالیں تو ہو کہ یہ سب لوگوں کے اپنے خیالات ہیں جن کو بیان کیا جا رہا ہے جبکہ اللہ تبارک مطالعہ اس بات کی خبر دی ہے اور جن لوگ ہیں اس کو جان لیں گے حقیقت کو ایک تو جان لیں گے اپنے موت کے وقت اور دوسرا یہ جانیں گے قیامت کے ان میں غور و خوش کریں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی زمین کا نظام ہے پہاڑوں کا نظام ہے خود انسان کی تخلیق ہے انسان کے لیے نیند ہے اور رات کا نظام ہے انسان کے لیے دن ہے آسمانوں کا نظام ہے سورج ہے اور اس کے ساتھ یہ باغیوں کا نظام ہے اور اس کے ساتھ فصلوں کا اگایا جانا ہے پھلوں کا اگایا جانا ہے اور میں یہ سان چیزیں جو ہیں وہ کس لیے ہیں تو اللہ کا بار ہیں ان کا حساب کتاب نہیں دے گا اور میں دو دن جس دن اس کا حساب کتاب ہوگا وہ یوم فاصل ہے کہ وہ حساب کتاب لینے کا دن ہوگا وہ دن ایسا دن ہوگا جس میں سور پھونکا جائے گا اور تمام انسان گروہوں کی شکل میں کھڑے ہوں اب کون کون سے گروہوں کی شکل میں کھڑے ہوں گے نبی صاحب فرمایا کہ میری امت مختلف گروہ میں کھڑی ہوگی بعض لوگ سوروں کی شکل میں کھڑے ہوں گے بعض لوگ بندروں کی شکل میں کھڑے ہوں گے بعض لوگ گدھوں کی شکل میں کھڑے ہوں گے بعض لوگ چوٹی کی جسامت میں کھڑے ہوں گے بعض لوگ ایسے کھڑے ہوں گے کہ سر نیچے ہوگا اور اس کے بعد اوپر کی طرف ہوگا بعض لوگ وہ ہوں گے ہم میری امت کے لیکن کھڑے ہوں گے یہودیوں گے ساتھ ہی عیسائیوں کے ساتھ اور دیگر مشرقوں کے ساتھ دیگر لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے کیا ہے اب اس کے بارے میں محدود نے کی شادی جوشی میں نتیجہ نکالا ہے اور میں کہ وہ لوگ جو دین کے بارے میں بے حص ہو چکے ہوں گے جن میں دینی غیرت نہیں رہے گی جو مسلمان ظلم و تشدد کے شکار ہو رہے ہیں مسلمان ہیں آج کا جہاز یہ ہے کہ برما میں ہزاروں انسانوں کو جلا دیا گیا قتل کیا گیا ستاون مسلمان ملکوں کے حکمرانوں میں کسی نے اس کے بارے میں احتجاج کیا تو ہمارا وہ لوگ جو دین غیرت نہیں رکھیں گے دین لٹ رہا ہوگا دین والے ظلم و تشدد کے شکار ہو رہے ہوں گے اور انہیں اس بارے میں توجہ بھی نہیں ہوگی ان کا دل بھی نہیں پوچھتا ہوگا تو کہ وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن سوروں کی قبر کہ وہ لوگ جو دنیا پرستی کی زندگی گزاریں گے حل من مزید مال ہی مال مال ہی مال میں لگے رہیں گے اور آخر سے غافل ہوں گے وہ کتوں کی شکل میں کھڑے ہوں گے کہ وہ لوگ جو دنیا میں متقبی ہیں تکبر کرتے ہیں اور وہ فخر کی زندگی گزارتے ہیں اور کسی کو انسان ماننے کو تیار نہیں قبائل وہ لوگ کی سامت میں کھڑے ہوں گے اور اسی طرح وہ لوگ جو دین کے بارے میں غفلت اختیار کرتے ہیں دین کی تعلیم حاصل نہیں کرتے حاصل کرتے ہیں تو اس پہ عمل نہیں کرتے میں میں کی شکل کھڑے ہوں گے اس طرح جو دین کے معاملے میں مال خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام لیتے ہیں تو قدروں کی شکل کے اندر کھڑے ہوں گے تو جو لوگ یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقوں کو اور ان کی تہذیب کو پسند کرتے ہیں تو انہیں میں کھڑے ہوں گے آج ہمارے ہاں جس قدر دیکھ لیا جائے شادی بیاہ کی رسومات ہیں رواج ہیں یا ایرانیوں کے ہیں قدیم مجوسیوں کے یا ہندوؤں کے ہیں یا یہودیوں اور عیسائیوں کے ہمارے ہاں آج وفات کے موقع پر جو رسوم و رواج ہیں وہ بھی سے معقول ہیں اور واقعی بھی جس قدر ہمارے گھر کی تہذیب کو گھر کے نظام کو دے دیا جائے یہاں تک کہ آج جو بچوں کے نام رکھتے جا رہے ہیں وہ بچوں کے نام بھی انہی لوگوں سے کہ جو لوگ انہیں کی تہذیب اور انہیں کی ثقافت سے متاثر ہیں انہی کے ناموں کو ہم نے اپنے بچوں کے ناموں کے لیے استعمال استعمال اس پر کر رہے ہیں تو کہ جو لوگ جن کی تہذیب کو جن کے طریقوں کو پسند کریں گے تو قیامت میں میری امت میں کھڑے نہیں ہوں گے من تشبہ بھی قوم اور میں جس قوم کا طریقہ اختیار کرو گے قیامت میں انہیں کے ساتھ کھڑے ہوگے میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا تو ہمارے آپ کی شکل میں انسان جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہوں گے اور سے یہ آسمان اس کا پھٹ چکا ہوگا اور پہاڑ جینے یہ لیے ریزا ہو چکے ہوں گے جہنم خود انتظار ہوگی ایسے مجرموں کے لیے اور بغیر کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور سے یہ جہنم میں جب ڈالے جائیں گے وہاں ان کو جہنم کی ذریعے کوئی ٹھنڈی چیز رکھنے دی جائے گی بغیر ان کو جو مشروع کیا جائے گا آٹھ سو بیس پر وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا اور اگر ٹھنڈی چیز دی جائے گی وہ پیس ہوگی وہ ان کو دی جائے گی پتا یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کے بارے میں یقین نہیں رکھتے اور ہمارے احکامات کو ٹھکراتے تھے اور ہم ان کے تمام کرتوتوں کو محفوظ کرتے رہے تو کہا جائے گا کہ آج جو ہے تمہارے عذاب کے سوا اور کوئی چیز اتنا کا آپس میں نہیں ہوگا اس کے بعد سفر نمبر آٹھ سو بیس رقو نمبر دو ہے اندر شکیل مفاد تھا اس کے مقابلے میں جو اللہ کے خوف کی زندگی گزارنے والے ہیں یہ کامیاب ہوں گے اور ان کے لیے باغات ہوں گے اور ان کے ساتھی ہوں گے اور ان کے لیے مشروبات ہوں گے اور اللہ تبارک ہے ان کے گے અવાજ પીવો છે બેઠી બેઠી પીધું کہنے لگ گیا رات ہیں صرف رات بھی نہیں گئی بس اتنا فنی خرابی کا دور ادارے سے نیت کی خرابی کے لیے بڑی فنی خرابی کے لیے ہے ہاں جی۔ بھائی بھائی صفا نمبر آٹھ کا بھی یہ لوگوں دوسرے اللہ کا بارے میں بتا دینے ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے خوف کی اور اللہ کی اجازت بازاری کی زندگی کی فرمائیں گے ان کے لیے انعامات اور کامیابی کا ذکر فرمایا ہے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا جس میں فیصلے بھی سب پانے ہوئے کھڑے ہوں گے کوئی اللہ کے سامنے بولنے کی جسارت نہیں کر سکے گا فرمایا کہ احتیاطیت کے اندر وہ لوگ جو کافر ہوں گے وہ اس بات کا اظہار کریں گے کہ یا رہی نہیں تم کو دعا کا کاش تمہیں مچھلی ہو جاتی پیچھے مڑا حضان کے انسانوں کے حساب کتاب سے پہلے جانوروں کا حساب کتاب اور جانوروں کا حساب کتاب یہ ہوگا کہ جانور اللہ کی نافرمانی کو نہیں کرتے ایک دوسرے کے ساتھ وہ زیادہ کرتے بغیر کہ وہ جانور جتنے کسی کو سمجھا مارا ہوگا تو جو پنجے کا شکار ہونے والا ہوگا وہ اللہ ہم لوگ فریاد کرے گا کہ اللہ کی نہیں پنجہ مارا تو اللہ کا بار بتا رہا اس جانور کو جو مظلوم ہوگا اس کو پنجہ کا پتا تاکہ وہ اپنے انتقام لے کسی نے کہا جس کو یہ کہے گا کہ اللہ سے مجھے کاٹا تھا یا اس نے مجھ کو زخمی کیا تھا تو اللہ کا بار بتا رہا اس کو ایک تسلیم اطا فمت اگر وہ بڑا سی بنا ہے تو لہٰذا جس نے جس قدر کسی پہ ظلم کیا ہوگا اس جانور کو اس کا بدلہ دیا جائے گا جب بدلا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کوئی مظلوم تو تمام جانور کہیں گے کہ اللہ سے ہمارا بدلا ہو چکا تو اللہ فرمائیں گے تم سب مر کے مٹی ہو وہ مر کے ہوں گے تو اس کا یہ جو نافرمان ہوگا یہ اپنا انجام دیکھے گا کیا مجھے تو جانور میں جانا ہے تو کہے گا کہ کاش کے دنیا کے اندر میں انسان نہ ہوگا دنیا کے اندر گدا ہوتا کتا ہوتا سور ہوتا تاکہ آج میں مٹی مٹی ہو جاتا اور مجھے جہنم جیسا میں ڈالا جاتا تو ہمیں کہ یہ اس کا پچھتائے گا اور اس پچھتانے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا اس لیے فرمایا کہ ہم تمہیں دنیا ہی کے اندر اس عذاب سے ڈرا سفر نمبر آٹھ سو بیس کے آخر میں آٹھ اکیس پر سورت الناسیات ہے اس پہ اللہ کا بار بتانا نے یہ باتی شاد فرمائی ہے کہ وہ لوگ جو نام فرمانی ہیں ان کی روح مشکل سے نکلتی ہے اور وہ لوگ جو اللہ کے فن و بردار ہیں ان کی روح بڑی آسانی کے ساتھ نکالی جاتی ہے نبی علیہ صاحب السلام نے جو وضاحت فرمائی ہے اس وضاحت کے مطابق اگر کوئی فرما بردار ہے تو اس کی روح جب نکالی جاتی ہے تو میں کہ روح نکالنے والا فرشتہ ان کی ہری جمیل آتی ہے اس کے سامنے آ ہے اور اس کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں جو حج نظر تک اس کے ساتھی ہوتے ہیں جو اس کو دکھائی دیتے ہیں اور سب کے سب و مجبور شامل ہوتے ہیں تو یہ موت کا فرشتہ اسے کہتا ہے کہ زندگی میں اللہ کا فرما بردار بنا رہا اب اللہ تو اس سے راضی ہے تو اللہ سے راضی ہے لہٰذا آپ اپنے رب کی طرف جائیں تو ہمارے اس کی روح وہ نکالتے ہیں اور روح اتنی آسانی کے ساتھ نکلتی ہے یا اس خوش نصیب کو معلوم ہے یا اللہ حافظ مطالعہ جانتے ہیں اگر انتہائی تکلیف کی حالت میں نکلتی نظر آ رہی ہو لیکن وہ جتنی راحت سے نکلتی ہے وہ خوش نصیب جانتے ہیں یا اللہ اس کو جانتے ہمیں فوائد کے مقابلے جو اللہ کے نافرمان ہے تو ضرور نکالنے کے لیے جو فرشتہ آتا ہے وہ انتہائی کرونی لیے گھروں ہوتا ہے بغیر کے بارہ سنگے جیسے اس کے دم ہوتے ہیں اور اس کے بال پورے جسم کے اتنے بڑے کہ وہ زمین سال بکھر رہے ہوتے ہیں آنکھوں کے شعلے کر رہے ہوتے ہیں بغیر اس کے ساتھ جتنے ساتھی ہوتے ہیں وہ سب ضرور شامل ہوتے ہیں تو کہتا ہے کہ اپنی پوری زندگی میں اللہ کی نافرمانی کرتا رہا اب اللہ کی حکم سے بھاگ کر دکھا تو اس کی روح کو ایک ایک رب میں جان کروانا دیکھنے والوں کو اگر جو آسانی سے نکلتی نظر آ رہی تقریب سے ضرور نکالنے والے تعمیر کرتے ہیں اور ہم پہنچاتے ہیں اور ہمارے یہ تو موت کی کیفیت ہے اور اس کے بعد قیامت آئے گی اور جب کہ جب قیامت آئے گی تو قیامت کے بعد پھر دوبارہ اٹھنا ہوگا یا قیامت کا دوسرا یہ قیامت کا دوسرا مرحلہ ہوگا کہ قیامت کی جو کیفیت ہوگی وہ ایسی ہوگی فرمایا کہ آنکھیں خوف زدہ ہوں گی اور دل کے یہ دھڑک رہے ہوں اور دھڑکتے انسان کے حل کے قریب آئیں گے معلوم ہوگا کہ یہ نکل کر باہر آنا چاہتے فرمایا کہ اس کیفیت میں انسان کھڑے ہوئے ہوں گے ایک لمحے کے لیے بھی پل کے نہیں سکتے پیدا ہوں گی جاگنے کی کیفیت میں کابل سے نکلنے کے بعد جنت اور جہنم میں داخل ہونے کا جو وقت ہے یہ پچاس ہزار سال کا ہے اور یہ قیامت کے میدان میں جو انتظار کا وقت ہوگا یہ تین سو سال کا ہوگا اس تین سو سال کے وقت میں اور پھر سات سو سال کا حساب کتاب ہے اس پورے وقت میں کسی کی آنکھ بھی نہیں کے گی فرمایا کہ جو لوگ اس قیامت کا انکار کر رہے ہیں پھر ایک ڈانٹ ہوگی سارے کے سارے کھڑے ہوئے ہوں گے اور پھر اللہ تبارک بتا رہے ہیں حضرت السلام کا واقعہ بیان فرمایا فرمایا کہ پھر اون جلنا فرمان تھا اور یہ دعویٰ رکھتا تھا کہ میں رب ہوں فرمایا کہ وہ کہاں ہے آج فرمایا کہ اس کا ہم نے عبرت کا نشان بنا دیا صفحہ سے اکیس کے آخر آٹھ سو بائیس پہ فرمایا کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو دوبارہ کھڑا کرنا مشکل ہے فرمایا جس جی، اللہ نے آسمان پیدا فرمائے صفحہ آٹھ سو بائیس پہ کہ دنیا کا نظام اور زمین کا نظام قائم فرمایا پانی کا نظام پہاڑوں کا نظام قائم فرمایا اس کے لیے دوبارہ کھڑا کرنا کیا مشکل ہے فرمایا کہ آخرت میں جہنم کو سامنے کیا جائے گا فرمایا کہ جو سرکشی کرنے والا ہے اور دنیا کو ترجیح دینے والا ہے اس کا ٹھکانا جہنم ہے اور جو اپنے رب سے خوف رکھتا ہے اور اپنے رب کے آزاد سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے اور اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھتا ہے اور اس کا ٹھکانا جنت کے اندر ہوگا کہ یہ لوگ سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی فرمایا یہ تو اللہ کے علم میں ہے قیامت کب آئے گی تمہارا کام اس قیامت کے لیے اپنے آپ کو بچانا ہے اس کے لیے تیاری کرنا ہے صفحہ نمبر آٹھ سو بائیس کے آخر آٹھ سو تیئیس پر یسوع ابس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آبس وطلّہ اس کا ان آیات کا جو شان نزول ہے وہ یہ نبی علیہ السلاط السلام مسجد حرام میں تشریف فرما تھے کہ مسجد حرام میں تشریف فرما تھے اور نبی علیہ السلاط السلام کی مجلس میں اس وقت جو قریش کے سرات کے وہ بیٹھے ہوئے تھے اتبا شیبہ ابو جال وغیرہ یہ سارے لوگ ولی وغیرہ سب بیٹھے اور نبی نظریہ اسلام ان کو جیت کی دعوت دے رہے تھے اور یہ امید تھی کہ شاید یہ دعوت ان کے دلوں میں اثر کر جائے اور اگر یہ لوگ ایمان لے آئے تو اس کا نتیجہ ہے کہ سارے لوگ ایمان لے آئیں گے تو نبی علیہ صاحب اسلام گفتگو فرما رہے تھے تو حضرت کے ایک صحابی جو نابینا صحابی ہیں عبداللہ بن ام مختوم رضی اللہ عنہ یہ حضرت خدیجہ خزیبر رضی اللہ عنہ عبت داد خانی تو نبی السلام کے برادر نسبتی ہیں اولین ایمان لانے والوں میں سے تو یہ تشریف لائے حضرت کی آواز سنی محبت سے ہوتے چلے ان کو تو نہیں معلوم حضرت کیا گفتگو فرمائے اور جن سے فرمائے انہوں نے حضرت کی آواز سنی حضرت کے چلے فرمایا کہ علمنی یا رسول اللہ معلامہ اللہ کہ اللہ نے کوئی آیات نازل فرمائی ہوں تو آپ وہ مجھے بھی سکھلا دیں نبی علیہ السلام کو ان کا آنا ناگوار گزرا کہ یہ تسلسل جو گفتگو کا ہے یہ ٹوٹ جائے گا اور جو ان کو میں گفتگو ان سے جو کر رہا ہوں تو اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے لہٰذا لہذا یہ بے وقت آنا حضرت کو محسوس ہوا تو نبی علیہ السلام نے ان سے تو کچھ نہیں کہا لیکن حضرت ان کی طرف توجہ نہیں فرمائی اور حضرت کے مبارک ماتھے پہ شکن بھی نمودار ہو گئے تو وہ نے جب کہ حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا تو تو خیر چلے گئے اللہ تبارک بتا دیں گے نبی علیہ السلام یہ جو نابینا آیا تھا اس کے آپ نے توجہ نہیں فرمائی یہ طلب والا تھا اور جو آپ کے سامنے بیٹھے تھے یہ تو بے طلب تھے تو آپ بے طلبوں کی طرف متوجہ رہے اور طلب والے کی طرف آپ نے توجہ نہیں فرمائی تو آئندہ ایسا آپ نہ فرمائے ابھی اصاف اسلام فوراً مجلس سے اٹھے عبداللہ مقیم کے گھر تشریف شکر گئے اور ان کو راضی کیا ان کو لائے اور حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس کو دیکھو یہ وہ ہے جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے بھی جان دیا ہے اور یہ مدینہ مرورہ میں ہجرت کر کے تشریف لے گئے اور نبی السلام جب جہاد کے لیے تشریف لے جاتے کیونکہ نابینا تھے تو جہاد سے یہ معذوری کی وجہ سے جہاد میں شریف ہونے کو نہ ہونے کی اجازت تھی تو نبی اسلام ان کو اپنی جگہ پر مسجد میں امام بنا تھا یہ حضرت کی نیابت کرتے تھے نمازوں کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کاٹ سیا کا میدان ہے لڑائی ہو رہی ہے ایک آدمی ہے وہ گھوڑے پہ سوار ہے دائیں بائیں بڑی تیزی سے حرکت کر رہا ہے اور تلوار اتنی تیزی سے چلا رہا ہے کہ کافی کٹ کٹ کے گر رہے ہیں تو ہمیں یہ رشک آیا کہ یہ کون بہادر ہے جو اس طرح سے جہاد میں حصہ لے رہا ہے ابھی ہم نے دیکھ رہا تھا اس میں اس پہ وار ہوا اور وہ جو شاہ سوار تھا وہ نیچے گیا تو ہم آگے بڑھے بھاگے جب جا کے دیکھا اٹھایا لگے ہوئے مختوم نے تو فرمایا کہ معذوری کی وجہ سے ان کو اجازت تھی جہاد تشریف نہ ہونے کے لیے تو فرمایا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو پا رہا تو میں جہاد سے محروم رہوں تو جہاز افکاس کیا میں یہ اجازت لے کر عمر کے اللہ سے عمر کے دور خلافت ہے کہ جہاد میں شریف ہوئے ہیں اور یہاں نہیں بچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ آزاد تبلیغ کے وقت تعلیم کے لیے اس میں دیا فرمائیے اور نمبر آٹھ سو تیئیس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن مجید یہ یہ ہے مقدس کتاب ہے اور مقدس لوگ بھی اس سے وابستگی اختیار کرتے ہیں اور انسان کے بارے میں اللہ تبار بار بتانے تعجب کا اظہار کیا کہ ہم نے اس میں کتنے احسانات کیے لیکن اس کے باوجود یہ اللہ کا نا فرمان ہے فرمایا قیامت ترین ہوگا جب یہ انسان ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے نہ والدین اولاد کے سامنے آئیں گے ورنہ میاں بیوی ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے تو ہمارا آپ جو بھی عدالت میں کہ بات یہ ہے اس دن چمک رہے ہوں گے اور بات یہ ہے وہ ہوں گے کہ جو گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہوں گے اور یہ گرد و غبار میں اور سیاہی میں جو چہرے اٹے ہوئے ہوں گے وہ یہ ان لوگوں کے چہرے ہوں گے جو نافرمانی کی زندگی گزارنے والے سفر آٹھ سو چوبیس سے یہ سلوک تصویر ہے اس پہ اللہ تبارک بتا رہے ہیں قیامت کا منظر بیان فرمائے ہیں اور یہ بات اشاعت سمجھ پہ قیام کے دن ہر انسان کے اعمال اس کے سامنے موجود ہوں گے اور آٹھ سو پچیس بنا کے ان معاملات سے اور ان حالات سے بچنے کے لیے جو قیامت کے حالات ہوں گے تو خدا کے نبی اعصاد السلام پر جو قرآن مجید نازل کیا گیا ہے اس قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کری آپ وابستہ کر لیں ان اللہ یہ تمام مخلوقات کے لیے نصیحت کی کتاب سوا آٹھ سو پچیس سے یہ الفطار ہے جس میں بھی اللہ تبار بطالیہ نے قیامت کا منظر بیان فرمایا ہے خدا کے انسان سے تعجب یہ ہے کہ اس کو کس چیز نے مغرور کر رکھا ہے کہ جب اللہ نے اس کو پیدا کیا اور اللہ نے کیسا چاہا اس کو بنایا اور سب نمبر آٹھ سے چھبیس پہ اللہ تبار تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان انجام کے لحاظ سے دو قسم کے ہوں گے ایک ابراج یعنی ایک لوگ ہیں وہ نعمتوں نمبر آٹھ چھبیس پہ یہ صورت متفق ہے اس اللہ تبارک تعالیٰ نے کم معافنے اور کم توڑنے والوں کے لیے ہلاکت بیان فرمائی ہے اور نافرمانوں کے لیے فرمایا کہ ان کی روحیں جین میں ہوتی ہیں کہیں یعنی دین فرمائے کیلخانہ ہے دہانے پر ہے اور صفا آٹھ سستا ستائیس پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا چلا جاتے ہیں اس کے دل سیاہ ہو جاتے اس کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے لیے نافرمانی کوئی مشکل نہیں رہتی تو میں یہ نافرمانی ہے جو قیامت میں اللہ کے دیدار سے بھی محروم ہوں گے اور جہنم میں داخل کیے جائیں گے اور ان کے مقابلے میں جو نیک لوگ ہوں گے ابرار وہ بلند مقامات پر ہوں گے اور اللہ کے میں کہ دنیا میں چاہیے کہ دنیا پرستی میں آگے بڑھنے کی وجہ آخرت کی نعمتوں کے سلسلے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں توفا نمبر آٹھ سو اٹھائیس پہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دنیا میں یہ لوگ ایمان والوں پہ ہنستے ہیں جو ہیں اور آخرت میں یہ جہنم میں ہوں گے تو ایمان والے جنت میں بیٹھے ہوئے ان پر ہنس رہے ہوں گے نمبر آٹھ سو اٹھائیس پہ یہ غیر الین شکا ہے اس پہ اللہ تبار مطالعہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انسان کا جسم زمین سے بنا ہے اور اس کی روح جو ہے یہ آسمان پہ آئی ہے زمین اور آسمان دونوں اللہ کے فرم بردار ہیں صحیح انسان کو اللہ کا فرم بردار ہونا چاہیے تھا لیکن اس کے باوجود یہ نافرمانی کی زندگی گزار رہا ہے قمیر کہ ایک گروہ وہ ہے جس کو امال نامے کئے ہاتھ میں دیے جائیں گے اور دوسرا گروہ وہ ہوگا جس کو نامے پیٹ پیٹ کے پیچھے دیے جائیں گے وہاں وہ موت کو پکاریں گے لیکن موت ان کو نہیں آئے گی اور سفر نمبر آٹھ سو انتیس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید کی نعمت عطا فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم نے اور فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جو اس اس کے احکامات کی تعمیر نہیں کرتے فرمایا ان کے لیے ناکاضی ہے اور جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کیے ان کے لیے اجر ہے جو کبھی ختم ہونے میں نہیں آئے گا سفر نمبر آٹھ سو انتیس پہ یہ صورت الروج ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البرود عجوب الموعود وشاهد ومشهود قدر اصحاب الاخدود اس میں اللہ تبارک و نے ایک واقع بیان فرمائے ہیں کہ نبی علیہ صاحب السلام کے تشریف لانے سے کچھ عرصہ پہلے زو نواز بادشاہ میں ستر سال پہلے کا واقعہ ہے کہ یہ یمن کا حکمران تھا زو نواز اور جس کا نظام چل رہا تھا کوفر شرک پر اس کا دعویٰ تھا کہ میں خدا ہوں تو اس نے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا اور جادو کے زور سے اپنا نظام چلا رہا تھا تو جادوگر نے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو کوئی لڑکا مجھے دیں تاکہ میں اس کو اپنا جان بناؤں تیار کروں تو بادشاہ نے ایک ذہین لڑکا اس کے سبو کیا یہ ذہین لڑکا اس سے جب جادو سیکھنے کے لیے جاتا تھا تو راستے میں ایک راہب کی خانقاہ تھی عیسائی جو عیسائیت پر صحیح طور پہ تھا اس کی خانقاہ تھی کے لیے اس کی صحبت میں بیٹھتا رہا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے صحیح مطلب اختیار کر لیا اور جو جادوگر تھا وہ پوچھتا کہ تم دیر سے کیوں آئے تو یہ سمجھتا ہے کہ گھر سے دیر سے آیا ہے گھر والے سمجھتے کہ وہاں سے دیر سے آیا تو زیادہ وقت کر رہا ہے ایک دن جو آیا تو اس نے شہر میں دیکھا کہ ایک گرندہ سامنے موجود ہے اور اس نے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے اور راستہ رکا ہوا ہے تو اس نے تین مارا یہ کہتا ہے کہ اگر اس راہب رب سچا ہے تو یہ جانور یہ درندہ ہلاک ہو جائے تو وہ ہلاک ہو گیا تو اس کا ایمان مزید پختہ ہو گیا اب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے و کرم سے لوگوں نے جب اس کا یہ کام دیکھا تو اس سے وابستہ کیونکہ جادو کا ماحول تھا تو اس کے بعد وہ اپنی ضروریات کے لیے آتے تھے ان سے وہ کہتا تھا کہ میں نہ حاضر روا ہوں نہ مجھ کو خوشحال ہوں نہ شفا دینے والا ہوں وہ تو اللہ ہے تم اللہ پہ ایمان لاؤ تم بھی دعا کرو میں بھی دعا کرتا ہوں تو اللہ تمہاری مشکلات سن کر دیں گے اب یہ ماحول بنتا ہوا چلا جی تو بادشاہ کا ایک خاص آدمی تھا درباری وہ نابینا ہو گیا تھا بادشاہ نے اس کا بڑا علاج کرایا تھا لیکن اس کو شفا نہیں ہوئی نہیں حاصل نہ ہوئی تو اس کو پتہ چلا اس لڑکے کے پاس آیا لیکن اس کو ایمان کی دعوت دی اس نے دعوت کو قبول کیا اس کے بعد جو ہے وہ بادشاہ نے دیکھا تو دربار میں بیٹھا ہوا ہے تو دینا ہے تو بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا اس نے کہا کہ یہ میرے میرے رب نے عطا کی کہا تو میرے سوا بہت بھی رب ہو سکتا ہے تو اس نے کہا کہ ہاں وہ رب ہے جس نے مجھے بھی پیدا کیا تجھے بھی پیدا کیا اس کے بادشاہ چونکا لہٰذا تحقیق ہوئی تحقیق میں یہ بھی یہ جو بادشاہ کا درباری ہے یہ بھی لڑکا لڑکے کا جو راہب تھا مرشد وہ بھی استاد جو تھا وہ بھی سب کو طلب کیا گیا راہب کو بھی قتل کر دیا گیا اور اس کو بھی جو بادشاہ کا درواز ہے اس کو قتل کر دیا گیا لڑکے سے بادشاہ نے کہا کہ تو ابھی بچہ ہے تو اپنی اصلاح کر لے تو اس نے کہا کہ میں بھی اسی رب کا بولا ہوں اسی رب کو مارنے والا ہوں تو بادشاہ نے اس کے لیے ایک دفتر لے جا کے اس کو لے جا اور پہاڑ سے لے جا کے اس کو اوپر سے گرا دو جب یہ دستہ اس کو لے کر چلا ہے پہاڑ پہ پہنچا لیکن اللہ کی دعا کی تو پہاڑ میں زلزلے کی کیفیت پیدا ہوئی اور وہ لوگ ہلاک ہو گئے اور یہ محفوظ واپس آ گیا بادشاہ نے کہا کہ وہ کیا ہوئے کہا کہ وہ دیکھتے کیسے ہلاک ہو گئے تو بادشاہ نے دوسرا دفتر بھیجا کہ کے اس کو لے جاؤ کشتی میں سوار کر کے سمندر میں ڈبو تو سمندر میں لے گیا تو وہاں طوفان آ گیا اس وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے کہ واپس آ گیا اب اس نے کہا کہ بادشاہ میں ایک طریقہ خود بتاتا ہوں کہ میری ہلاکت کا طریقہ کیا ایک میدان میں سارے لوگوں کو جمع کر جمع کرنے کے بعد مجھے سامنے ایک پیڑے پہ کھڑا کر اونچی جگہ اور پھر آپ ایک تیر ماریں اور تیر چلائیں اور تیر چلاتے ہوئے یہ کہیں کہ میں اس لڑکے کے رب کے نام سے تیر چلا رہا ہوں آپ یہ تیر چلائیں گے اور تیر مجھے لگے گا میں مر جاؤں گی تو تو جان چھوڑانا چاہتا تھا تو تیر جب چلایا کہ میں تو غلام اس لڑکے کے رب کے نام سے تیر چلا رہا ہوں تو بھیڑ لگا اس کی تو شہادت ہو گئی لیکن جتنا مجمع کھڑا تھا سب نے کہا تھا ہم اس لڑکے کے رقص ایمان رکھتے ہیں اس کی شہادت اس کا نام عبداللہ بن سامر تو یہ یمن کے علاقے میں دوبارہ اس کی تقسیم ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کہ کسی خدائی کے سلسلے میں جگہ کھودی جا رہی تھی تو اس کی قبر سامنے آ گئی تو جب وہ کھدائی ہوئی ہے تو یہ قبر میں اس کو دیکھا کہ جس جگہ پہ تیر لگا تھا اس جگہ پہ اس نے ہاتھ رکھا ہوا تھا جب وہ ہاتھ ہٹایا گیا تو خون نہیں رہا اللہ عنہ سے رابطہ کیا گیا انہوں نے فرمایا کہ اس کو اسی حالت میں اس کے ہاتھ میں بھی اللہ کی لکھا ہوا تھا تو اگر ہمیں اس کو اسی حالت میں دفن کر دیا گیا تو ہم نے اس کی اسی حالت میں تسلیم کر دی تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو اصحاب الخدود کے سے خنڈوں والے اب جب بادشاہ نے دیکھا یہ سارے سارے ایمان لے آئے تو اس نے خندقیں کھدوائی آگ جلائی اور اس نے کہا کہ جو ایمان چھوڑ کے واپس نہیں آئے گا اپنے دین پر تو میں اس کو آگ میں ڈال دوں گا اب لوگ دیکھے اور خوشی خوشی آگ میں ڈالے جاتے رہے ایک عورت آئی اس نے بچہ اٹھایا ہوا تھا تو اس کے بچے کو چھین کے آگ میں ڈال دیا گیا تو عورت سے کہا گیا کہ تو کیا ایمان کی پلٹتی ہے اب عورت جو ہے وہ بچوں کو اس میں دیکھ کے تجزب کا شکار ہوئی بچوں نے بچے نے اس کی سے پکار کے کہا کہ ماں دیکھیے لگمگائی ہو نہیں یہاں جو مزہ ہے وہ دنیا کے باغات میں چاہیے تو ہمارے جو بچے بولے ہیں بچپن میں ایک بچہ یہ بھی ہے اس بعد ماں کو بھی اٹھا کے ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے تھے تو ہمارے آپ کس طرح سے بڑی جو اس نے تماشا دیکھنے والوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا نواز بادشاہ بچیا باقی کتنے بھی تھے یہ سارے کے سارے پاس میں جل گئے اور پانی میں ڈوب کر مرا ہے سفر نمبر آٹھ سو تیس میں اللہ کا بار بتا رہے ہیں یہ بات سمجھ کے اللہ کا بار بتا رہے کہ جو پکڑ ہے وہ انتہائی شدید ہے اور ہمیں کتنی قومیں ہیں جو اس سے پہلے ہلاک ہوئی ہیں اور اس ہلاکت سے بچنے کا ذریعہ قرآن مجید ہے اور قرآن مجید وہ ہے کہ جو لوح محفوظ سے نبی علیہ السلام پر نازل کیا گیا سفر نمبر آٹھ سو تیس کے آخر اور آٹھ سو اکتیس سے یہ صورت الطارق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ بات مثال سمجھ ہے کہ ہر انسان کے لیے ہمارے محافظ مقرر ہیں جو ان کے اعمال کو لکھ رہے ہیں اور ہمارا کہ دوبارہ کھڑا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں اور قیامت کے دن ہر راز کو ظاہر کر دیا جائے گا اور فرمایا کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ فضول کلام نہیں تو فرمایا اس کو بے رخی کا نشانہ مت بناؤ سفر نمبر آپ کے یہ صورت العلیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب فکر اعلیٰ جب یہ صورت نازل ہوئی نبی صاحب نے فرمایا کہ اس کی پہلی آیت کے بارے میں کہ جعلو فی سجودی کم اس کو اپنے سیدے کی تصویر بنا لو تو اس کو پھر سبحان ربی العلیٰ سیدے میں اختیار کیا گیا اس میں اللہ تبار بتایا نے اپنی قدرت کے نمونہ بیان فرمایا اس کے بعد سفا نمبر آٹھ سو بتیس کے کیا فرما علیہ السلام آپ نصیحت فرماتے ہیں شاید ان لوگوں کو یہ نصیحت فائدہ دے میں جس نصیحت سے وہی دور رہے گا جو انتہائی بد نصیب اور بد وقت ہے اور وہ آگ میں داخل ہوگا اور جو آگ میں داخل ہوگا فرمایا کہ نہ وہاں موت آئے گی اور نہ وہاں کی زندگی کو زندگی کہا جا سکتا ہے اور ہمیں آگے کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے آپ کو دنیا کی زندگی میں پاکیزہ بناتے ہیں اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں ہمیں اس نسخے پہ تم عمل نہیں کرو گے کیونکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور دنیا کی زندگی کی ترجیح سے اگر بچنا چاہتے ہو تو آخرت کے بارے میں بھی عقیدہ اختیار کر لو کہ آخرت دنیا کے مقابلے میں بہتر ہے اور باقی رہنے والی صفحہ نمبر آٹھ سو بتیس پہ یہ الغاشیہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اطار کا حدیث الغاشیہ کیا اس پہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر جان فرمایا خود چہرے وہ ہوں گے کہ جو جھکے ہوئے ہوں گے اور فرمایا کہ کچھ چہرے وہ ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے اور ان کے لیے انعامات ہوں گے صبح آٹھ سو تینتیس پہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ فرمائی کہ دیکھو کہ اللہ کی قدرت کا نمونہ دیکھنے ہیں تو اونٹ کو دیکھو آسمان کو دیکھو پہاڑوں کو دیکھو اور زمین کو دیکھو کہ اللہ نے تو کیسے پھیلایا ہے اور ہمارے کہ نبی اسلام آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے اور آپ ان کے لیے ذمہ دار نہیں ہیں اور جو آپ کی دعوت قبول نہیں کرے گا ہم اس کو عذاب کی پکڑ میں لیں گے سفر نمبر آٹھ سو تینتیس کے آخر میں آٹھ سو چونتیس پر یہ صورت الفاظ ہے اس میں اللہ بتانا بتانے بعض پہلی قوموں کی ہلاکت کا ذکر فرمایا ہے اور یہ بات بھی ساتھ فرمائی ہے کہ جب قیامت ہوگا دن ہوگا انسان اپنے سامنے جہنم کو دیکھے گا اور اس وقت وہ نصیحت حاصل کرے گا لیکن اس نصیحت کا فائدہ کوئی نہیں اور پچھتائے گا کہ کاش میں میں اپنی زندگی اللہ کی بزاری کی ہوتی اور آج کس طریقے سے عذاب میں مبتلا نہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد صفحہ آٹھ سو چونتیس کے آخر آٹھ سو پینتیس یہ سورج کے آخر میں اللہ تبار وطالعہ نے فرمایا کہ اے مطمئنہ کہ یہی ارادی کی ہو جاتے تو اپنے رب کی طرف پلٹ کہ راضی ہو کر اور راضی کرنے والا اور راضی کیا ہوا بن کر بدخلی کی بازی تو میرے بندوں میں داخل ہو جا بد کی اور تم میری جنت میں داخل ہو جا اس حوالے سے حضرت مختصر نے کچھ واقعات بیان فرمائے ہیں جن کو مختصر میں حل کر دیتا ہوں ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا تعریف میں انتقال ہوا فرمایا کہ جب حضرت کی نماز جناز میں فارغ ہوئے اور حضرت کی تسلیم کرنے لگے تو ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا اور حضرت کے کفن میں داخل ہو گیا اور اس کے داخل ہونے کے بعد پورے مجمع میں یہ آواز سنی یا اور دوسرا واقعہ مورخین نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک عیسائی بادشاہ نے کچھ مسلمانوں کو گرفتار کیا تو اس نے کہا کہ اگر تم عیسائی مذہب اختیار کر لو اسلام کو چھوڑ دو تو پھر میں تمہیں یہاں کر دوں گا اگر میں تمہیں تین آدمیوں نے عیسائیت قبول کر لی اس کے بعد جو میں چوتھا تھا اس کے بادشاہ نے بات کی تو اس نے کہا میں کسی صورت میں اس کو قبول نہیں کرتا اس نے کہا کہ اس کو قتل کر دیا اس کو قتل کیا تو اس کا سر اتار کے ساتھ ایک پن پانی رہا تھا نبی کی یہ نالا تھا اس نے اس کا سر ڈال دیا کہا کہ وہ سر جو ہے وہ نیچے گر گیا گرانے کے بعد پھر پانی کی سطح پر آیا اور اس سر سے یہ آواز نکلی اور جس کے نتیجے میں جتنے افراد وہاں عیسائی موجود تھے وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے اور جو تین مدت ہوئے تھے وہ بھی دوبارہ مسلمان ہو گئے تو یہ ابو جاسم منصور کے دور کا واقعہ اور تیسرا واقعہ ہمارے مسلمان کا حضرت شیخ بہاد الدین ملتانی رحمۃ اللہ ناساز کی اندر آرام فرما کے دروازے پہ دستک ہوئی دستک ہوئی تو ان کے فرزند جو تھے جو ابا جی کی تماشائی کے لیے کھڑے تھے وہ دروازے پہ گئے وہاں گئے تو ایک آدمی کھڑا تھا جس نے خط دیا کہ یہ حضرت شیخ کو پہنچا دیا گیا یہ خط لے کر اندر داخل ہوئے حضرت شیخ کے ہاتھ میں خط دیا تو میں حضرت باہر کوئی آدمی ہے اجنبی نے اپنا خط دیا تو حضرت میں اس کو روکو اس کو بلا کر اندر لے آؤ تو یہ فضن جو تھے وہ باہر گئے ان کو لینے کے لیے جب واپس اندر داخل ہوئے تو والد کا انتقال اگر شاہ کا انتقال ہو گیا تھا تو خط جو تھا وہ کھلا ہوا تھا حضرت کے ہاتھ میں تھا تو اس نے جو خط اٹھایا فضن نے تو اٹھا کے پڑھا دشمن جیسے لکھی جی نے ہوئی تھی یا جی، کی تو معلومات وہ اسرائیل کے ملک الموت تھا جو دروازے سے آپ کو دفتر گئے کے یہ پیغام جس میں پہنچایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح نمبر آٹھ سو پینتیس پہ صورت البلد ہے اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ نے انسان کو دیکھنے کے لیے آنکھیں بولنے کے لیے زبان اور یہ ہوت کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور اس پر دونوں راستے دکھا دیے ہیں کہ یہ راستہ نجات کریں اور یہ راستہ ہلاکت کریں اور سمے کے جو لوگ ایمان والے اور نیک امال والے ہیں وہ نجات کے راستے پر ہیں اور جو لوگ انکار والے ہیں اور میں کے وہ بد نصیب ہیں اور وہ جہنم داخل کیے جائیں گے صبح آج سے شکتی پہ یہ صورت شمس ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان کے اندر ہم نے نیک کی اور گناہ کی دونوں صلاحیتیں رکھی ہیں اور کامیاب ہیں وہ لوگ جو نیکی کو غالب کرتے ہیں اپنے گناہ کی صفت کے مقابلے میں اور گناہ کی کیفیت کے مقابلے میں اور صفحہ نمبر آٹھ سو سینتیس صورت اللہ الرحمن الرحیم و اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو آدمیوں کا موازنہ فرمایا فرمایا کہ ایک وہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اختیار کرتا ہے ایمان میں کامل ہے فرمایا اس کے لیے تو آسانی ہے یعنی وہ تو جنت میں داخل ہوگا فرمایا دوسرا وہ ہے جو بخل کرتا ہے اور اللہ کے احکامات سے بے رخی کرتا ہے اور جن باتوں کو ماننا ہے ان کا انکار کرتا ہے فرمایا تو اس کے لیے مشکل ہے یعنی وہ جہنم کا ایندھن بنے گا اور اس کے بعد فرمایا کہ جہنم میں جو بد نصیب ہے وہ جہنم میں داخل ہوگا اور جہنم سے محفوظ رہے گا وہ جو اطفال ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے اور یہ تقوی والا کون ہے فرمایا یہ وہ ہے جو اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے اور ان سے خرچ کرتا ہے کہ جن کا اس پر کوئی احسان نہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو راضی کرے گا اب یہ جو واقعہ ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے کچھ غلاموں کو جو ایمان لائے تھے ان کو خرید کے آزاد کیا جب خریف کی آزاد کیا تو بعض لوگوں نے اعتراضات کی کہ جناب ابو بغیر نے بڑے تاجر اور ایسے لوگوں کو خرید رہا ہے کہ جو اس کے لیے کارآمد نہیں مثال کے طور پہ عمیہ بن خلف کہ جو بہت صحب ہتھیار تھا اس کے بارہ شعبے تھے اس دور کے اندر اور وہ بلا رضی اللہ عنہ کا مالک تھا بلا رضی اللہ عنہ شروع کرتا تھا ابو بغیر شریق رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ دیکھا تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے بندے اس تشدد کر رہا ہے وہ کہ اتنی ہمدردی ہے تو پھر یہ خرید لے تو ابا نے ہمارے لکھی کہ میں کو تیار ہوں نے کہا کہ اس کے بدلے میں تمہارے غلام ہیں وہ حساب کتاب کا بہت ماہر تھا کہ یہ غلام بھی لوں گا اور اتنے ہزار بھی لوں گا تو ابو بکر باقاعت نے نہیں فرمایا کہ یہ رعایت میں چاہتا ہوں یہ اس کی قیمت اتنی نہیں ہے تو فوراً گئے نفتاز کو بھی لائے اور دو ہزار ذرا غلط مسلمان لیے وہ بھی آپ اس کو دیجیے تو بلال رضی اللہ عنہ کو لیا میں جا کے پیش کر دیا مولانا نے کہ آپ کی خدمت میں اس کو پیش کرا اسی طرح کئی اور غلام کو پیش ان کا اوبر دیگر رضی اللہ عنہ نے رہا کرایا اور اس کا آزاد کر کے حضرت کی خدمت میں پیش کیا عامر بن فیر رضی اللہ عنہ جو فطرت کے رفیق ہیں رضا السلام کے وہ بھی انہوں نے خرید کیا آزاد کیے تو اس پہ خود ابو بکر نے والد نے بھی کہا کہ یہ کیسے لوگوں کو خریدا ہے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی خبر سنا دی کہ حضرت احباء کا رضی اللہ عنہ پر لوگوں کا کوئی احسان بھی نہیں تھا اور انہوں نے ان کو خریدا ہے اور خرید کے اللہ کے رضا کے لیے آزاد کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کس قدر انعامات سے نوازے کا قیامت ان کو راضی کر دے گا اور یہاں ایک انتہائی اہم بات جو قابل ہو رہے ہیں گجرات میں اللہ نے فرمایا کہ فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے اتقا اور یہاں اللہ نے اتقا کہا یا وہ بابا سری رضی اللہ ہو کو معلوم ہے کہ امت میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانہ و تعالی کا وہاں ہے اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں آپ کو اس طرح دیں گے کہ آپ کو راضی کر دیں گے اور یہ سمجھا کہ میں راضی ہوں گا اس وقت جب میری امت کی افراد جہنم سے نکل کے جنت میں داخل ہوں گے سفر نمبر آٹھ سو اکتیس یہ سوئے علم نشرا ہے اس سے اللہ کا بار مطالعہ نے نبی علیہ اخلاق و السلام کی فضیلت اور حضرت کی صفات بیان فرمائی اور پہلی بات یہ فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا سینہ فراغ فرما دیا کہ اتنا بڑا کام آپ کے لیے آسان ہو گیا اللہ نے صاحب گرام ان کی جماعت کے ذریعے سے آپ کا بوجھ اتار دیا اور کہ اللہ نے آپ کا ذکر بلند فرمایا کہ آج کل میں شہادت ہے یا اذان ہے یا نماز ہے مشرق لے کر مغرب اسلام کا ذکر خیر بلند ہے اور قیامت کے نبی علیہ اسلام مقام محمود پر کھڑے ہوں گے اور ساری مخلوقات آپ کی تعریف کر رہی ہوں گی فرمایا کہ نبی علیہ السلام جب آپ دعوت اور پولیس کے کام سے فارغ ہوں تو اللہ سے تو متوجہ ہو جائیں اور ذکر کر کے یہ اپنے دل کو اور اپنے نفس کو مزید مزین فرمائیں اللہ کے ذکر کی ملائنت کے ساتھ تو اس سے تبلیغ اصول معلوم ہوا کہ دعوت اور تبلیغ کے کام کے ساتھ کچھ وقت تنہائی میں ہو اور جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ نمبر آٹھ سو انتالیس ہے الدین اس سے اللہ سوال بتا رہے ہیں یہ بادشاہ مہیت ہم نے انسان کو سب سے بہتر صورت میں پیدا فرمایا اور فرمایا کہ یہ پھر اپنی بدامالیوں کی وجہ سے یہ جہنم کے نچلے طبقے میں جانے والا بنتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان گے کامال کیے ان کے لیے ایسا آگے ہے جو ختم ہونے میں نہیں آئے گا سفر نمبر آٹھ سو انتالیس میں یہ صورت العالت ہے اس میں لگی یہ پہلی پانچ آیتیں وہ ہیں سب سے پہلے نازل ہوئی گی اور اس بات اللہ سے بار بتا رہا ہے کہ انسان ایسا عجیب ہے کہ یہ سرکشی اور نافرمانی کرتے ہیں اور جب اس کو خوشحالی عطا کر دی ہے تو پھر مزید اکٹ سفا چلا جاتا ہے اب آپ کے صاحب اللہ تعالیٰ نے ظاہر کا ذکر کیا کہ جس نے کہا تھا کہ نبی السلام کو مسجد حرام میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا اللہ تعالیٰ نے بولا کہ یہ اگر اپنی نافرمانی کے بعد نہ آیا تو ہم اس کی پکڑ نہیں فرمائیں گے اور پھر یہ بات اچھا سمجھے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نماز کی کثرت اختیار کرو سفر نمبر آٹھ سو چالیس پہ یہ صورت القدر ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے کی فضیرت بیان فرمائی کہ یہ ہزار مہینوں سے افضل ہے اور پھر یہ بات کی اشاعت فرمائی کہ یہ رات کا کوئی ایک لمحہ نہیں فضیرت والا بلکہ فرمایا یہ پوری رات فضیرت والی تھی صفحہ نمبر آٹھ آٹھ چالیس چالیس کے آخر پر یہ سورہ ہے اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور قرآن مجید کی فضیلت کا متوجہ فرمایا اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو یا کاری نہ ہو نماز قائم کریں زکوٰۃ ادا کریں فرمایا کہ جو کافر اور مشرق ہیں وہ جہنم میں ہوں گے اور وہ مخلوقات میں سب سے برے ہوں گے ایمان و نیک اعمال والے یہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر مخلوق ہوں گے اور ان اللہ کی طرف سے آگے ہوگا اور یہ جنت میں داخل ہوں گے اور ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی سفر نمبر آپ سے اکتالیس کے آخر اور آٹھ سو بیالیس پر یہ الزار ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے یہ زمین اپنے سارے خزانے باہر ڈال دے گی اور قیامت کے وقت میں سارے اپنے مردوں کو باہر نکال لے گی اور فرمایا کہ انسان اپنے اعمال کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا کیا نیکی کا عمل ہوگا کیا برائی کا عمل ہوگا صفحہ نمبر آٹھ سو بیالیس سے یہ صورت العادیات ہے اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے گھوڑے کی فرمایا کہ گھوڑا تمہارے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے نہ تم اس کے خالق ہو نہ اس کے رازق ہو تو ہمایا کہ تم اپنے خالق اور رازق کے لیے اپنی جان قربان کیوں نہیں کرتے فرمایا کہ انسان دنیا کی محبت میں گرفتار ہے اور فرمایا کہ آخر کار اس کو موت ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ قیامت کے دن قبروں سے لوگ اٹھائے جائیں گے اور یہاں تک کہ اعمال بھی سامنے ہوں گے اور سینے میں جو ارادے ہوں گے تھے ان کو سامنے لایا جائے گا سفر نمبر آٹھ سے پینتالیس سے یہ سورت الخیہ ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر بیان فرمایا فرمایا قیامت کی ایسی حیبت ہوگی کہ لوگ پتنگوں کی طرح سے بدہواس ہوں گے اور پہاڑ جو ہیں وہ رنگین خون کی طرح سے بے وزن ہو جائیں گے وہاں اعمال کے ترازو لگیں گے اور جن کے اعمال وزن دار ہوں گے ان کی زندگی تو قابل رشک ہوگی اور جن کے اعمال جو ہیں وہ کم وزن کے ہوں گے فرمایا فرما بارہ جہنم ہوگا تقاصر ہے بسم اللہ تبار نے یہ بات یہ شاید فرمائی کہ دنیا کی طلب نے تمہیں آخرت سے اپنے مقصد سے غافل کر دیا ہے اور میں کوئی حرض نہیں جب موت کا وقت آئے گا تمہیں حقیقت معلوم ہو جائے گی اور قیامت کے دن مزید حقیقت معلوم ہو جائے گی جب تم جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اور یہ دیکھنا لازم ہے اور اس وقت تم سے یہ جتنی نعمتیں اللہ نے عطا کے بارے میں تم سے سوال ہوگا صفحہ نمبر آٹھ سو چوالیس یہ صورت العصر ہے اللہ اللہ رہی اللہ نے فرمایا کہ انسان جو ہے یہ نقصان میں ہے جس کی زندگی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے اگر یہ دیکھنا ہو کہ میری زندگی کامیاب ہے یا ناکام تو میں پماور مبارک زمانے یعنی صحابہ ان کی زندگیوں کے سامنے رکھ کر اپنا اندازہ کر لو فرمایا کہ وہ لوگ خسارے سے نقصان سے محفوظ ہیں جو ایمان لائے نیک کمال کیے اور دوسروں کو بھی دین کی دعوت دی اور دوسروں کو گناہ سے روکا جو خواہشات سے اور شکر و شبہات سے بچے رہے صبح آٹھ سو چوالیس کے یہ صورت الحماظہ ہے اس میں اللہ تبارک و نے فرمایا کہ جو دوسروں کا مذاق اڑانے والے ہیں وہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے اور جہنم کی آگ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرے گی اور جو دنیا کا مال جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو ان کو زنجیروں کے ساتھ باندھ کے گھر میں ڈالا جائے گا اور فرمایا کہ یہ آگ ایسی آگ ہوگی جو دلوں پر براہ حملہ کرنے والی ہوگی اس کے بعد سفر آٹھ سو چوالیس کے آخر اور آٹھ سو پینتالیس پر یہ صورت الفی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علم طرح صحیح فقال ربو کبھی اصحاب الفیل اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہ کی ہلاکت کرے کو کروایا کہ یہ ابراہ جو یمن کا بادشاہ تھا عیسائی تھا نبی علیہ السلام کی پیدائش میں پچپن دن پہلے کا واقعہ کہ اس کی ہلاکت ہوئی ہے تو اس بادشاہ نے یمن کے اندر طلاق کے اندر ایک گزا بنایا تھا اور انتہائی خوبصورت اور سونے اور تاندین کے لوگ بیت اللہ کی طرف جانے کی وجہ یہاں آئے اب حالانکہ لوگ جو تھے وہ عمارت کی وجہ سے تو نہیں جا رہے تھے بیت اللہ لیکن اس نے جب بنایا تو قریش کا ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا تو ایک آدمی نے اندر جو ہے وہ حاجت کر دی جس کو معلوم ہوا اور دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ قافلہ ٹھہرا ہوا تھا اس نے ضرورت کے لیے آگ جلائی اللہ کا نظام ہے ہوا سے وہ آگ اس سے گرجے میں پہنچ گئی اور گرجا جل گیا تو اس کی وجہ سے اس نے عہد کیا کہ میں اس کا انتظام رہوں گا بیت اللہ کی آتا تو اس کے لیے یہ آٹھ ہاتھی لے کر اور لٹکر لے کر چلا ہے بیت اللہ کو گرانے کی جب بیت اللہ کے قریب گیا تو وہاں قریش کے اونٹ رہے کے بعد چل رہے تھے ان اونٹوں کو اپنے قبضے میں لے لیا دو سو اونٹ عبد المطلف کے تھے جو نبی اسلام کے دادا تو لہٰذا اس نے اپنا قاصر بھیجا کہ آپ آپ کو مجھ سے ملاقات کریں عبد المطلف ملاقات کے لیے جب گئے تو بڑے وزیر تھے تو یہ ابراہ بادشاہ ان کے وقات سے متاثر ہوا تو اپنے سب سے ادھر کے نیچے آ کے بیٹھ گیا ان کے ساتھ جب نیچے آ کر بیٹھا تو اس نے کہا جی فرمائیے تو مسلم نے کہا کہ جی آپ کے لشکر والوں نے میرے دو سو اونٹ اپنے قابو میں لے لیے ہیں قبضہ کر لی ہے وہ میرے دو سو اونٹ واپس لے لو راج میں آپ سے بڑا متاثر ہوا تھا آپ کو دیکھ کر لیکن سارا تاثر سے میرا خراب ہو گیا کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ مجھ سے بیت اللہ کی بات کرتے آپ اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں تو آپ کیسے ذمہ دار ہیں بیت اللہ کے مجاوز ہیں کہ آپ کو بیت اللہ کی فکر بھی نہیں انہوں نے کہا کہ ہر ایک اپنی ملکیت کی حفاظت کرتا ہے یہ میرے اونٹ سے میں نے مطالبہ کیا بیت اللہ والا جانے تم جانو تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس سے کہہ دو کہ بیت اللہ کو میرے ہاتھ سے بچا کر دکھا دیں اب جب مطلب کہ اونٹ واپس مل گئے تو حضرت شیپ لائے آ کے بیت اللہ کے خلاف کو پکڑا اور حضرت نے اشعار میں دعا کی اس نے کہا کہ ہر ایک اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے تو ہم تو بے بس اور عاجب ہیں کہ تیرے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے اب تم نے اپنے گھر کی حفاظت خود بھی کرنی ہے یہ کہا اور حضرت نے اعلان فرما دیا کہ جتنے لوگ ہیں مکہ مکرمہ والے وہ شہر چھوڑ کر پہاڑوں میں چلے گئے اب یہ حملہ ہونے والے تو یہ لوگ چلے گئے اس کے بعد ابراہ جو ہے وہ آگے کو بڑھا ہے پروگرام یہ تھا کہ ہاتھیوں کے ساتھ زنجیر کا ایک کنارہ باندھیں گے دوسرا کنارہ باندھیں گے بیت اللہ کے ساتھ اور مختلف اطراف میں یہ ہاتھی جو ہیں یہ حرکت کریں گے اور بیت اللہ کی عمارت بھی کیا گئی تو ایک بن حبیب ایک شخص تھا جس کو راستے میں انہوں نے گرفتار کیا تھا تو اس نے ایک ہاتھی کے کان میں کہا کہ یہ ان کے ارادے ہیں اگر تو اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو تجھے اپنی حفاظت خود کر لی اب یہ ہاتھی کے کان میں کہا اب وہ ہاتھی بیٹھ گئے اب اس ہاتھی کو کھڑا کرنے کی انہوں نے کوشش کی وہ کھڑا نہیں ہوا اس کو کسی اور رخ پہ اٹھاتے تھے اٹھتا تھا جب بیت اللہ کا رخ پہ اٹھاتے تھے غور کرتے یہ ہاتھیوں والی اسکیم پہ ان کی ہو گئی ناکام کام ابھی یہ بھی شرح ون تھے کہ اللہ تبارک مطالعہ نے پرندے بھیجے ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ ابابیل تھے تو یعنی عربی میں یہاں استعمال ہوا یہ جھنڈ کو کہتے ہیں پرندوں کے جھنڈ کو ابابیل کہتے ہیں تو یہ پرندے جو ہے آسمان پر ظاہر ہوئے ان میں سے ہر پرندے نے تین تین کمپنیاں ہوئی ہیں ایک چونچ میں دو تو پنجوں میں وہ آپ کے اوپر سے یوں چھوڑتے تھے جب یہ چھوڑتے تھے تو جو سوار ہوتا تھا یہ اس کے سر سے لوہے کی یہ خود جو ہیلمٹ جو ہے یہ استعمال وہ کرتے تھے لڑائی میں تو اس کی اس لوہے کی ٹوپی میں وہ کنکڑی داخل ہوتی اور اس کو چیرتی کی ہوئی دماغ میں جاتی دماغ سے یہ پورے جسم چیرتی ہوئی پکانے کے راستے سے گھوڑے کی چیز میں داخل ہوتی اس کو چیرتی کی ہوئی زمین اور فرمایا کہ یہ یوں پڑے ہوئے تھے اللہ نے فرمایا کہ کاش کہ جیسے کھایا ہوا روندا ہوا گھاس پڑا ہوتا ہے اس کی عقیت میں یہ سارے کے سارے پڑے تھے لیکن ابراہ نے تو اللہ نے یہاں ہلاک نہیں کیا باقی لشکر سارے یہاں ہلاک ہوا لیکن ابراہ پر اللہ نے یہاں محسوس کمایا وہ یہاں سے بھاگا اور اس کی ہلاکت یوں ہوئی کہ اس کا ایک پورا یہاں ایک آبلا نکلتا تھا پانی بن جاتا تھا تو یہ ایک پورا ہے اس کے بعد اگلے پورے پہ آبلا بن گیا یہ پانی بنا یہ پورا ہے اس طریقے سے اس کا جسم جو ہے پانی بن بن کے پگھلتا رہا اور لوگ جو ہے اس کو عبرت کی نظر سے دیکھتے رہے سفر نمبر آٹھ سو پینتالیس کے سرب قریش ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مکہ مکرمہ کے لوگوں سے قریشیوں سے کہ جب اللہ نے تمہیں یہ مقام عطا فرمایا ہے اس واقعے کے بعد قریشیوں کا وقار پورے علاقے کے اندر بلند ہو گیا اور لوگ ان کا دب احترام کرتے تھے کہا کہ تمہیں چاہیے کہ اس بیت اللہ کا جو رب ہے اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں کھلایا بھی ہے اور جس نے تمہیں یہ وقار بھی عطا فرمایا ہے اور سفا نمبر آٹھ سو پر یہ صورت المعاون ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص کہ جو قیامت کا انکار کرنے والا ہے اور جو غریبوں کے ساتھ تعاون نہیں کرتا انسانیت کی خدمت نہیں کرتا اور نماز میں سستی کرنے والے اور نماز بے رخی کرنے والے ہیں فرما ان کے لیے ہلاکت ہے اور فرما کہ وہ لوگ جو ریاکاری کرنے والے ہیں اور وہ لوگ جو عام استعمال کی چیزیں دوسروں کو نہیں دیتے زکوٰۃ کا انکار کرنے والے تو یہاں نماز اور زکوٰۃ کا انکار اور انسانیت کی خدمت سے گریز اور قیامت اور اللہ پر ایمان یہ چار چیزیں بیان فرما دی کہ جو توحید کے جو قیامت کے منکر جو انسانی فلاح و بہبود کی طرف متوجہ نہیں جو نماز کی پابندی نہیں کرتے اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے کیا ہے میں ان کے لیے ہلاکت ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی میں کچھ فرما الحمد للہ بلا رہی خالی ان شاء اللہ اپنے ہی پہ کوشش ہم کریں گے کہ یہ سبق اب شروع ہو تو سر ہو سکے ان شاء اللہ بھی درس ہوگا اور دس کے بعد پھر باقی جو پروگرام جو ہمارا چلتا ہے وہ ان شاء اللہ چلے گا تو آپ حضرات پہلوا سے کل کے احباب کو متوجہ فرما دیں تو کل یہ اختتام تقریب ہوگی ان شاء اللہ اور ابھی خواتین کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی وہاں بھی کل تکمیل ہوگی قرآن مجید کی اور دس کی تکمیل بھی ان شاء اللہ ہوگی تو آپ حضرات کی وقت کی پابندی کے ساتھ کسی پہ ہیں کوشش ہم یہی کریں گے کہ دس بجے نہیں تو سوا دس بجے دار شروع ہو جائے الحمد للہ اللهم اجعل امن المؤمنين والمجاهدين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم ربنا تقبلنا كما تقبلت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما سال منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان عليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله سيد العزيز صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب